اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیئ فإن اللہ به علیم تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہوں اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ سے خوب جاننے والا ہے جوس فور ہے پارا نمبر چار رکو نمبر ٹین دس آتا ہے آیات نمبر نائنٹی ٹو سے لے کے ون ہنڈریڈ ون تک جس میں نیکی کے بارے میں آتا ہے اور یہودیوں کے بیجا اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں اور دعوت اسلام کے بارے میں بھی آتا ہے اللہ کا ارشاد ہے لوگوں اپنی پسندیدہ چیزیں راہ حق میں خرچ کیے بغیر نیکی تک پہنچنا ناممکن ہے یعنی نیکی کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے پسند کی چیزیں خرچ نہ کرو اب یہ جب آیت نازل ہوئی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے جو محبوب مال تھے وہ کچھ صحابہ نے وقف کر دیے اللہ کے راستے میں اور کچھ نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دو اعتراضات کے جوابات دیے ہیں ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر قرآن کی دعوت بھی وہی ہے جو پچھلے نبیوں کی تھی تو قرآن نے ان تمام چیزوں کو کیوں حرام قرار نہیں دیا جو یہودیوں کے یہاں حرام سمجھی جاتی تھی انہیں اونٹ کا گوشت وغیرہ یہ کچھ ایسے حرام انہوں نے کر لیے تھے تو یہ سب حرام کیوں نہیں ہے اسلام میں فرمایا تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام تر چیزیں وہ حرام نہیں تھی جو بھی تمام اچھی چیزیں تھیں بنی اسرائیل کے لیے جائز تھی وہ انہیں اللہ کی شریعت میں ممنوع نہیں ٹھہرایا تھا لیکن کیا ہوا تھا خود تمہارے لوگوں نے یا پھر یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر یہ چیز حرام کی تھی اونٹ کا گوشت اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو انہوں نے اپنے آپ پہ حرام کر لی تھی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لا کے دکھاؤ اور اس میں وہ عبارت بھی پڑھو جو تم کہتے ہو کہ دیکھو یہ حرام تھی یہ عبارت تو دکھاؤ کہاں پر لکھی ہوئی ہیں جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو رہا اب دوسرا اعتراض ان کا ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بیت المقدس کی جگہ بیت الخانہ جو کعبہ ہے وہ قبلہ کیوں بنا دیا گیا پہلے تو تم بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے نا لیکن ابھی یہ کیا جب چاہے جہاں چاہے کہاں بھی قبلہ چینج کر رہے ہو جواب یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے پہلی جو مسجد پہلی مسجد جو تھی جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنائی گئی تھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت بھی اور یہ بار بار بنائی گئی تھی اور بائی دا وے پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تو یہ جو پہلی جو مسجد بنائی گئی تھی جو مبارک ہے پورے کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے دین و تبلیغ کا آغاز بھی وہیں سے ہوا تھا یہ پہلی مسجد ہے جہاں دین کی تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا یہی پہلی مسجد ہے خان کعبہ کی تعمیر خود ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو پھر کیوں نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ تعمیر کی لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا اولین قبلہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ ہے جو مبارک ہے برکت والا ہے اب دیکھیں برکت والا کیسا یہاں پر اگر ایک نماز پڑھے ایک نماز اس کا ثواب کتنا ہے ایک لاکھ نماز کے برابر تو برکت والی ہوئی نا اور اس میں کئی ایک نشانیاں بھی ہیں جاؤ گے تو دیکھو گے کتنی نشانیاں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں ایک تو نشانی دیکھیے زمزم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی کب سے ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ابھی تک مل رہا ہے زمزم لوگ نہا بھی رہے اس سے پی بھی رہے بوٹلوں میں بھر کے لے جا بھی رہے اور جو زمزم پیتا ہے نا وہ پینے کے لیے بھی اور کھانا بھی ہے غذا کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو جب زمزم پی لیں تو بھوک نہیں لگتی وہ ایک غذا کا بھی کام دیتی ہیں یہ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے اس کے اندر ویسے نیوٹریئنٹ ہوگی اور سائنٹسٹ آج کل بتا رہے کہ زمزم میں کیا کیا فائدے اور یہ وہ یہ تو ہمیں پہلے ہی دیا گیا ہے زمزم ایک نشانی پھر ہجر اسود جو بھوسا لیتے ہیں جنت کا پتھر یہ بھی ایک نشانی ہے جسے ہم چومتے ہیں اچھا چومتے ہیں اسی کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو تم بھی پتھر کو چومتے ہیں ہم بھی پتھر کو چومتے پھر تم میں اور ہم میں فرق کیا رہا پتھر کو چومنا عبادت نہیں ہے یاد رکھیں ہم بچوں کو بھی چومتے ہیں تو کیا ہم عبادت کر رہے ہیں ان کی چومنا عبادت نہیں ہم اس کو الا نہیں مانتے جیسے تم مانتے ہو اسی کے پاس پتھر کے پاس مانگتے ہو ہم ویسے نہیں مانگتے ہم اسے الا نہیں سمجھتے وہی پتھر جو پتھر ہے یعنی کوئی بھی پتھر نارمل پتھر لے لیں جو اللہ نے کہا ویسے ہیں جیسے کوئی پتھر ہے جس سے رجم کیا جاتا ہے زانی کو ہاں تو اس پہ خون لگتا ہے نا تو ہم کہاں پتھر کو ہیں پتھر کی اتنی عزت ہوتی تو پھر اس اس سے رجم کیا جاتا ہم کو پوچھتے نہیں ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ اے ہجر اسود تو تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہیں ہوتا نا تو میں بھی تجھے کبھی نہیں چومتا انہوں نے کلیئر کر دی ہے بات تاکہ شک نہ ہو کہ ہم اس کو پوچھتے ہیں بلکہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ اس کعبے کے رب کی عبادت کرو ایسا آتا ہے نا اس پتھر کی عبادت کرو ایسا نہیں آتا بہت ساری نشانی ہے وہاں پر اور مقام ابراہیم بھی ایک بڑی نشانی ہے یعنی اس پتھر پر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کیے تھے تو اس پتھر پر ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانات تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے اور کیا نشانی ہے بہت بڑی نشانی کہ جو اس میں داخل ہوگا امن پائے گا دیکھیے جو بھی داخل ہوتا ہے امن میں ہوتا ہے قاتل اگر چھپ بھی جائے اندر تو جو مقتول ہوتا ہے وہ آ کے دیکھتا ارے قاتل تو ادھر ہے اسے تو مار نہیں سکتے کیونکہ یہ حرم کی جگہ ہے تو امن میں وہ قاتل بھی امن میں آ جاتا ہے جانور بھی اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو اس کو بھگایا نہیں جا سکتا اس کو کچھ نہیں کر سکتے مار نہیں سکتے تو ساری چیزیں امن میں آ جاتی ہے یہ بھی بڑی ایک نشانی ہے کسی کی چیز پڑی ہوئی ہے چوری نہیں کر سکتے اگر اس کو ڈھونڈنے کی استطاعت ہے کہ ہم ڈھونڈ کے اس آدمی کو واپس کر دے وہ الگ بات ہے لیکن نہیں دے سکتے تو وہ چیز اٹھانا بھی منع ہے سب امن میں اللہ کی طرف سے انسانوں پر اس کا حج کرنا فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں حج کرنے کی وہ حج کرے ڈیلے نہیں کرے بعد میں کریں گے بڑھاپے میں کریں گے ابھی تو بڑھاپے کی کچھ ایج لمٹ رکھ دی ہے انہوں نے اس کے بعد جا بھی نہیں سکتے اور ویسے بھی بڑھاپے میں جو حج کرتے ہیں وہ اتنے خوشیوں کے ساتھ یا اتنی طاقت کے ساتھ کر سکتے ہیں جیسے جوان کرتے ہیں ایک ایک بہانے بناتے ہیں جب بچے بڑے ہوں گے تب جائیں گے بچے بڑے ہوئے اچھا بچوں کے بچے ہوں گے ان کی شادیاں ہوں گی بچے ہوں گے پھر بعد میں اور بھی کئی پلان پلان بتاتے رہتے ہیں آگے کے فیوچر کے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بغیر حج کے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے جس کے استطاعت ہو وہ حج کرے وہ اگر زیادہ راہ لے جا سکتا ہے یعنی ان کے کھانے پینے کا خرچہ خود کا رہنے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے جس کی استطاعت ہے وہ وہاں پر جلد سے جلد حج کرے دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں ہمارے گھر میں رشتے داروں کے گھر میں یا باہر بھی رستوں پر بھی آپ دیکھے ہوں گے کبھی وقت ہوتا ہے تو ٹریولنگ میں ہم کیا کرتے ہیں راستے میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تو جہاں چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ہم کہاں سے بھی دے سکتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری پہ چلے گئے وہاں سے بھی دے سکتے ہیں کہیں سے بھی گھر سے دو دکان سے دو مکان سے کہیں سے بھی دو دے سکتے رمضان کے روزے جہاں چاہے ہم رکھے ہمارے گھر میں رکھے یا ہمارے ماں باپ کے گھر میں رکھے یا سسرال میں رکھے کہیں پہ بھی رکھے کہیں بھی جاؤ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو بک جا کر کھانے کعبہ کے پاس ہی کر سکتے کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے لوگوں نے کعبے جیسی کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہتے جس کی استطاعت نہیں نا تو یہاں پر آ جائے یہیں پہ طواف کرے ہو جائے گا یہ سب چیزیں بکواس ہے حج جو ہے وہیں پہ جا کے ہوگا جو بھی حج کے ارکان اور واجبات ہیں اور شرائط ہیں وہ سنت کے طریقے سے مکمل طور پر حج کا عمل انجام دینا ہوگا وہاں جا کے تب جا کے حج ہوگا کہیں پہ بھی حج نہیں ہوتا اور آگے فرمایا اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے نہ بنو اس کو نہیں جھٹلاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکو پھر آگے فرمایا اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے کوشش کریں گے کہ تم کافر بن جاؤ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تم سمجھتے ہو ان آیات کو تم پڑھتے پڑھاتے ہو تو کیسے انکار کر سکتے ہو جو اللہ کی رسی کو تھام لے گا وہی ہدایت پائے گا یہی سرات مستقیم ہے رسی کو تھامنا اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے بس قرآن کا علم حاصل کیے اس پہ عمل کیے بس ہو گیا سنت وغیرہ وہ چھوڑے کبھی کبھی اس میں اختلافی مسئلے مسائل چلتے حالانکہ رسی جو ہوتی ہے وہ رسی کیسی بنتی ہے اس کے لیے کتنے بٹ لگتے ہیں وہ جو باندھتے ہیں رسی کو باندھتے ہیں تو ایک نہیں ہوتی وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں اندر تو قرآن اور حدیث کی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ حدیثوں میں بتایا جائے گا نا کہ کیسے طریقہ ہے نماز کا زکوٰۃ دینے کا اور آن تو وہ کیسے پتہ چلے تو قرآن اور حدیثوں کو جو بھی صحیح حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اس کو بھی پڑھیں اس کو بھی سمجھیں اس کا بھی علم حاصل کریں یہی سرات المستقیم ہے ورنہ بھٹک جاؤ گے اوکے رکو نمبر گیارہ ہے آیات نمبر 102 سے لے کے 109 تک جس میں ایمان پر قائم رہنے کی بات کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جو باہمی اتحاد ہے اس کے بارے میں اور ساتھ تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہے ایمان والوں سے کہا گیا کہ یہود اور نصارہ کی گمراہ باتوں کی پیروی نہ کرو ان کی باتیں نہیں سنو اور ان کی طرح بننے لگو اللہ کا خوف دل میں رکھو اس بات کی فکر کرتے رہو کہ جب تمہاری موت آئے گی تو اسلام پر ہی آئے ایمان پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہ کرے کوئی بھی کتنا بھی مشکل میں ہو کوئی کمپرومائز نہیں کیونکہ ایمان کے بغیر آخرت میں نہ جاتی نہیں ہے ایمان کو شرک کفر اور نفاق کے ساتھ نہ ملاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو قرآن اور حدیث کو تھام لو ہمیشہ ایمان کی برکتیں ایمان پر قائم رہنے سے ملتی ہیں جو بھی برکتیں حاصل کریں گے وہ کب ملے گی برکت جب تک ایمان پر قائم رہو گے اب آگے اوس اور خزرت جو قبیلے تھے دو قبائل تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو قبیلے تھے وہ زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کے بہت ہی شدید دشمنی رکھتے تھے لیکن جب اسلام لائے تو وہ دونوں بھائی بھائی ہو گئے اسلام لانے کے بعد کئی ایک قبیلے جو رہتے وہ بھائی بھی بن جاتے ہیں نا شدید دشمنی بھی دوستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہی حال تھا اوس اور خزرج کا یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم اختلافات کے سبب آگ کے گڑے پر تھے یعنی جہنم میں جانے والے تھے کیونکہ قتل و غارت بہت ہوتی تھی نا ان میں آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے لڑائیوں کی وجہ سے اس نے تمہیں بچا لیا یہ اللہ کا احسان ہے لہذا ہمیشہ آپس میں اختلاف کرنے سے بچو آج دیکھیں مسلمان کتنے اختلاف میں پڑے ہوئے یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے کیوں اختلاف میں پڑے اس کا مین ریزن پتہ ہے کیا ہے قرآن کو چھوڑ دینا قرآن کو چھوڑے ہوئے قرآن پر غور و فکر کرنے کوئی تیار ہی نہیں پڑھ لیں گے قرآن پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے یہ ریزن ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پانچ روپے کا اخبار ہوتا ہے نا نیوز پیپر وہ مسلمان سمجھ کر پڑھ لیتا ہے اچھا یہ خبر آئی یہ خبر آئی پالیٹکس کی اس کی اس کی بزنس کی ساری خبریں سمجھ کے پڑھ لیتا ہے لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کوئی تیاری نہیں ہے آج ٹائم نہیں ہے ان کے پاس حالانکہ اخبار بھی کئی کئی لوگوں کو دیکھا گیا تو ایک اخبار نہیں کتنے طرح کے اخبار منگاتے ہیں تاکہ اس میں کوئی اور نیوز ملے گی اس میں اور کوئی نیوز ملے گی اور آج کل تو بہرحال ٹی وی چینلس وغیرہ پہ الگ الگ جو نیوز چینل بنے ہوئے تو ہر چینل پہ جا کے دیکھیں گے کیا کیا خبریں ہیں وہ خبر لینے کے لیے وہ تیار ہیں لیکن جو سب سے بڑی خبر قرآن میں جو ہے وہ کوئی لینے تیار نہیں اس سے غافل ہے آج میں سبھی کو دعوت دیتی ہوں جو بھی میری بات سن رہے کیا آؤ ہمارے رب کا خط سمجھ کے پڑھے یہ ہمارے رب کا خط ہے سمجھ کے پڑھو غور و فکر کرو اس میں کہ رب کیا کہتا ہے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا پھر آگے فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والا ہو جو نیکی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے منع کرتا ہو اور یہی لوگ فلاح پائیں گے یہی کامیاب لوگ ہیں جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے منع بھی کرتے آپ کو پتہ ہے نیکی کی طرف بلانا پھر بھی آسان ہوتا ہے چلو نماز پڑھو تو ہو سکتا ہے وہ برا نہیں مانیں گے بولیں گے ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ کر کے چھوڑ دیں گے لیکن جب آپ برائی سے منع کرنے لگیں گے نا تو کبھی کبھی دشمن سمجھتے ہمیں کہ دیکھو یہ مجھے اس چیز سے اس چیز سے منع کرتی ہیں تو یہ بہت ڈیرنگ والوں کا کام ہوتا ہے کہ کسی کو منع کرے کسی بری چیز سے تو ایسے ہی لوگ ایسے ہی فلاں نہیں پانے والے کچھ انہوں نے ڈیفیکلٹی فیس کی ہے دنیا میں اس لیے تو فلاں پائیں گے خالی بیٹھے بیٹھے فلاں نہیں ہوتی کچھ کام کرنا پڑتا ہے اور ایک بات یاد رکھے اگر کسی بھی معاشرے میں اصلاح کرنے والے ہیں نا وہ نہ رہے تو وہ قوم جو ہے نا وہ کبھی فلاں نہیں پا سکتی کبھی نہیں پا سکتی اگر کسی معاشرے میں صالحین ہیں نیک لوگ ہیں چلے وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو بھی قرآن حدیث میں ہے وہ اس کو فالو کر رہے تو اس سے بھی معاشرے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ وہ صرف اپنے لیے ہی کر رہے ہیں وہ نیکی ان تک ہی محدود رہتی ہے کسی اور تک نہیں پہنچتی لیکن اگر معاشرے میں ایسے لوگ ہو جو برائی جو پھیل رہی ہے اس کی اصلاح کرنے والے ہو تب جا کے معاشرے کو فلاں ملے گی تو ایسے لوگ ہونے چاہیے آپ لوگ بھی یہ کام کرنے والے بنے جب پڑھیں گے سمجھیں گے تب کام کریں گے تو پڑھے سمجھے اور دوسروں کو بھی دعوت دے ڈرے نہیں کون کیا بولے گا منع کریں گے تو پھر کیا ہوگا نہیں منع بھی کرے اگر برا کوئی کر رہا ہے تو اور نیکی کے کام کا حکم بھی دو پھر آگے فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کالے ہوں گے اور نیکوکار کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے شائنی اب ادھر دیکھیں دنیا میں جو ہے نا وہ رنگوں کی اہمیت نہیں ہے جو آج کل جو رنگ کی اہمیت لوگ دیتے ہیں نا دین کے حساب سے دنیا میں کوئی رنگ کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کالے کو گورے پہ یا گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں دنیا میں کوئی فضیلت نہیں لیکن قیامت کے دن رنگوں کی اہمیت ہوگی وہاں پر پھر کالے چہرے والے جہنمی ہوں گے اور جو گورے چہرے والے سفید چہرے والے وہ جنتی ہوں گے وہاں پر وہ چیز ہوگی اس دنیا میں کوئی اہمیت نہیں کلر کی کس کا کون سا رنگ ہے ساولا ہے سفید ہے کالا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن آخرت میں ہوگی اور ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے تو یہاں کسی نے تفسیر کی ہے رحمت کا مطلب ہے جنت اب رحمت کیسی ملے گی رحمت قرآن میں آپ دیکھیں گے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے رحمت اللہ عالمین کہا گیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہوا ہے اور پلس قرآن کو بھی رحمت کہا گیا ہے رحمان شفا کہا ہوا ہے نا تو قرآن کو بھی کہا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے قرآن اور سنت کو اگر پکڑو گے تو جنت میں جاؤ گے تب رحمت ملے گی تو یہ دونوں کو پکڑے اور سفید چہرے والے جو ہوں گے وہ لوگ قرآن اور سنت پر چلنے والے ہوں گے وہ بھٹکے ہوئے نہیں رہیں گے پھر رکو نمبر بارہ ہے آیات نمبر سے لے کے 120 تک جس میں خیر امت کے فرائض اور یہود کا انجام بتایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم خیر اما ہو خیر الما تم خیر الامت بنائے گئے ہو تمہاری سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے لوگوں کو لناس لناس کا مطلب کیا ہے مسلمان بھی آئے اور غیر مسلم بھی آئے مسلمانوں کی اصلاح اور غیر مسلموں کو دعوت دینا اسلام کی دعوت دینا تو لوگوں کو نیکی کا حکم دو آپ دونوں آ جائیں گے مسلمان غیر مسلم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر کامل ایمان رکھو پکا ایمان رکھو ایک حدیث آتی ہے ترمیزی میں جو حسن حدیث ہے اس میں یہ آتا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہنا انہیں کنٹینیو آخری ساز تک ہمیں بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکتے رہنا منع کرنا لوگوں کو اگر برائی کوئی دیکھے تو ورنہ کیا ہوگا ورنہ اللہ اپنی جانب سے ایسی سزا نازل کرے گا کہ اگر تم اس کے بعد اس سزا کے بعد دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کی جائے گی آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہو سکتا ہے ہم یہی چیز نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے رہے اور برائی سے روک نہیں رہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے بھی اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے چیک کرے اپنے آپ کو کہ ہم یہ چیز کر رہے کہ نہیں کر رہے آج ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے یہ بھی ایک ریزن ہے تو گھر والوں کی بھی اصلاح کرو ایمان والوں میں اگر دو یہ صفت نہیں رہے گی نا کون سی صفت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ دو صفت اگر نہیں ہے تو پھر ان میں کوئی خیر نہیں ہوگی کوئی خیریت نہیں کیونکہ خیر الما کہا گیا نا خیر الامت کیا ہے یہ چیز کرنے والے یہ دو چیز کرنے والے اگر وہ ہے ہی نہیں تو خیریت کیسی رہے گی تم میں خیریت چلی جائے گی جو بھی ہے پھر آگے فرمایا اہل کتاب ایمان لے آتے تو اس میں انہی کا بھلا تھا جو بھی ایمان لائے گا اس کی بھلائی کے لیے لائے گا اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے ان میں ایمان والے کم ہیں اور نافرمان زیادہ ہے لیکن وہ تمہارا کچھ بڑا نقصان نہیں کر سکیں گے ایسا ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب ہے وہ زبانی کلامی کچھ بول دیتے ہیں تانے وغیرہ دیتے یا کچھ ایسی باتیں کرتے جو ہمیں ہرٹ کرتی ہیں لیکن بہت زیادہ کچھ نقصان دینے والے نہیں ہیں اہل کتاب ذلت ان کے مقدر ہو چکی ہیں اللہ یہ کہ اللہ کی رسی کو تھام لے یا لوگوں کی پناہ میں آ جائے اب جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ ہم کیوں ایسے اس طرح ذلیل ہے یا پھر ہم میں یہ جو اتحاد نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے کیونکہ ان کو سزا پہ سزا مل رہی تھی نا ہٹلر نے بھی کیا کیا اس سے پہلے بخش نصر وغیرہ نے کیا کیا تو انہیں پھر بات سمجھ میں آئی کہ ایٹ لیسٹ ہم یہ کام کریں گے اللہ کی تو رسی کو پکڑے نہیں ہے لیکن لوگوں کی پناہ میں ہے نا آج ہے نا یو ایس اے وغیرہ کے انڈر میں تو اسی لیے آج یہ ایسے سنبھلے ہوئے ہیں ورنہ وہ بھی نہیں ہوگا وہ اللہ کے غضب کے لپیٹ میں آ چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط ہو چکی ہے کیونکہ وہ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو بھی ناحق قتل کرتے ہیں کتنی جرت کرتے دیکھے انبیاء کو ہمت کر کے ان کو بھی قتل کیا انہوں نے ان سنگین جرائم کی وجہ سے ان کی نافرمانی اور حد سے بڑی اور بڑھ گئی جب انسان جرم کرتا ہے نا تو جرم پہ جرم جرم پہ جرم تو اس کو وہ جرم جو رہتا ہے نا گنا وہ گنا لگتا ہی نہیں عام بات لگتی ہے کوئی بھی گنا ہو شروعات میں دیکھیں کوئی جب گنا کرتا ہے تو ایسا اس کے دماغ میں آتا ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے کچھ بات ایسی آ جاتی ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ پھر اس پر ہی اڑے رہتا ہے وہی بات کرنے لگتا ہے ویسی چیزیں کرنے لگتا ہے تو وہ بالکل ڈٹائی سے وہ گناہ کٹا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو بولتے بھی پھرتا ہے میں نے ایسا گناہ کیا اتنی ڈٹائی ہو جاتی ہے اس کو گناہ وہ سمجھتا ہی نہیں لیکن اہل کتاب میں سب برابر نہیں یہ سب برابر ویسے نہیں ہے جیسے کچھ برے کچھ اچھے بھی ہیں دیکھیے اللہ عدل سے بات کرتا ہے بلکہ ان میں سے ایسے ثابت قدم جماعت بھی ہے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ نے اسلام قبول کیا تھا نا تو وہ تو ایسے نہیں تھے جو راتوں کے وقت بھی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن کی تلاوت راتوں کو اٹھ کے کرتے یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہم جیسے لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ یہ بھی چیز نہیں کرتے اور پیچھے سے آئے ہوئے لوگ ہم سے بھی آگے بڑھ گئے راتوں کو تلاوت کرتے قرآن کی اور سجدے بھی کرتے ہیں بھی پڑھتے رات کے وقت کیا ہوتا ہے انسان تنہا ہوتا ہے اور ہمیشہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہمارا جو محبوب ہوتا ہے اس سے ہم کیا چاہتے ہیں کوئی بھی نہ ہو آزو بازو میں کوئی نہ ہو ہم دونوں یا جو بھی ہمارا پیارا ہے اس کے ساتھ ہم بہت ساری باتیں کریں تو یہ ہے رات کو تنہا ہے انسان اپنا محبوب اللہ سے بات کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر ڈسٹربنس نہیں ہوتا ہے نا وہ ڈسٹربنس نہیں چاہتا یہ ایک حدیث مفہوم ہے اور سیرا کے بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا آدھا کہ ابو مسا شری جو تھے وہ رات کی تاریکی میں سے قرآن پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گزر رہے تھے انہوں نے آواز سنی ان کی تلاوت کی تو وہیں پہ کھڑے ہو گئے وہاں پر کھڑے رہ کے پوری تلاوت انہوں نے سنی جب انہوں نے تلاوت ختم کی تب وہاں سے پھر وہ نکل گئے کیونکہ پہلے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے باہر سے کوئی بھی سن سکتا تھا کیا پڑھ رہے کیا بول رہے تو پھر وہ صبح جب ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو مساشری کو تو ان سے کہاں ہے ابو مسا تجھے داؤد جیسی داود علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے یعنی اتنا تم اچھا پڑھتے ہو صبح جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ کسی اور سے قرآن سن رہا ہے تو ہمیں صرف قرآن پڑھنا نہیں سننا بھی ہے یہ نبی جس پر قرآن اترا وہ کسی اور سے سن رہے ہیں اس میں بھی کچھ اور عجیب بات ہوتی ہے نہیں یعنی کسی اور سے سننا وہ اور مزہ آتا ہے اس میں تو سنا کرے یہ بخاری میں بھی اس کی یہ حدیث آتی ہے جس کا میں نے ابھی مفہوم بتائی تو رات کے وقت وہ پڑھ رہے تھے رات کے وقت قرآن پڑھنا اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی کہ جو نیک لوگ ہیں وہ رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ویسے بھی تاجد وغیرہ میں بھی لمبی لمبی کی رات ہوتی ہے ان کی ان میں کچھ نیکوکار اور عبادت گزار بھی ہیں وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اتنا وہ جلدی جلدی اپنا نیکی کا کام کرتے ہیں ایسا دیر ہی نہیں کرتے چلے کسی کو اگر کوئی ہم حکم دیتے چلے اس میں سے کون ہے جو ہماری مدد کرے گا تو کہتے چلے یہ اسٹوڈنٹ دکھ رہی وہ بہت ہیلپ فل ہے وہ آگے بڑھے گی بس اس کے لیے انف ہے ہم سب کے لیے انف ہو جائے گا نہیں بلکہ اٹھے آگے بڑھے جلدی کرے کہ کوئی اور نہ بولے کہ میں ہیلپ کرتی ہوں آگے بڑھے جلدی کرے نیکی میں نیکی کا ذخیرہ کرے جب تک زندہ ہے مرنے کے بعد نہیں کرنے آئیں گے اللہ کسی کی نیکی کی نا قدر ہی نہیں کرتا اللہ قدردار نہیں یاد رکھے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے تو بھی اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے اس کو لا کے دکھائے گا دیکھو تم نے یہ بھی نیکی کی تھی یہ بھی نیکی کی تھی وہ بھی کہے گا ہے اتنی چھوٹی نیکی بھی دکھائی جا رہی حالانکہ میرا کچھ ایسا یہ بھی نہیں تھا اتنا بڑا مجھے اجر مل رہا ہے جہاں تک کفار کا تعلق ہے ان کی اولاد یا دولت انہیں انجا میں بد سے نہیں بچا سکتی کوئی نہیں بچا سکتا ہم سمجھتے کہ اولاد ہمارے کام آئے گی ہمارے پاس جو دولت ہے وہ ہمارے کام آئے گی کچھ نہیں کام آنے والا پھر آگے فرمایا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ غیروں کو اپنا ہمراز یا دلی دوست نہ بنائیں دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو ایک دم کلوز رکھنا ان سے ہر دل کی بات شیئر کرنا اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ رہنا ویسے ہی بننے لگتے ہیں نا ویسے ہی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں تو اس طرح کی دوستی منع کی گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑھو زبان سے اس قدر دشمنی کا اظہار نہیں کرتے جس طرح وہ دل میں بکس پالے ہوئے نا ان کے دل میں عداوت ہے ویسے وہ زبان پہ نہیں لاتے دکھتے کچھ ہے رہتے کچھ ہے وہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہوں گے اللہ کو پتا ہے نا ہر ایک کو اللہ نہیں بنا ہے نا تو اللہ کو پتا ہے کون کیسا ہے جب بات آتی ہے نا مدد کی یا کوئی بھی ایسی چیز تو یہ سب سے پہلے پھر جاتے ہیں یاد رکھے منہ پر ایمان کی باتیں کریں گے لیکن پیٹ پیچھے غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں اتنا غصہ آتا ہے ان کو اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہیں کہ انہیں کیوں بھلائی پہنچی اور کبھی بد دعا بھی کرتے ہیں اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو بے حد خوش ہوتے اچھا ہوا اس کو ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا برا ہو گیا اس کا ان کے اندر کی بات اللہ نکال کے دکھا رہا ہے سامنے پیش کر رہا ہے اگر تم نے صبر اور پرہیزگاری اختیار کی تو ان کے مکر اور فریب سے تمہارا کچھ بگڑ نہیں سکتا یاد رکھیں کچھ بھی ہو صبر کرے اور تقوا اختیار کرے تو کتنے بھی وہ پلاننگ کرے ان کے مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے صرف یہ لوگ ذہنی تکلیف دے سکتے ہیں پھر رکو نمبر تیرہ ہے آیات نمبر 121 سے لے کے 129 تک جس میں غزوہ بدر میں جو کامیابی ہوئی اس کی مثال دی گئی ہے فرمایا تم غزوہ بدر کے حالات یاد کرو کہ کیا ہوا تھا پہلی جنگ تھی نا یہ تم میدان جنگ کی طرف نکلے تو تمہاری کیفیت کیا تھی پہلی بات جب جنگ بدر ہوئی تھی وہ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے لیکن وہاں پر جنگ ہو گئی اوکے تو یہ بات یاد رکھیں اس وقت تمہاری کیفیت کیا تھی تمہارے پاس ساز و سامان نہیں تھا پہلے دیکھیں دیکھے جنگوں میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور تم تعداد میں بھی کم تھے کیونکہ مسلمان بہت کم ہوئے تھے نا ان کو خطرہ تھا ان کے جان کا تو بہت کم مسلمان بنے ہوئے تھے اس کے باوجود اللہ نے دشمنوں پر تمہیں فتح عطا کی تو بھی تم کامیاب ہوئے کم تعداد میں ہونے کے باوجود ایون تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے اتنے اور گھوڑے وغیرہ بھی نہیں تھے تو بھی تمہیں فتح حاصل ہوئی اس وقت اللہ کی مدد تھی تمہاری مدد کو غائب سے فرشتے بھیجے اللہ نے حالانکہ اللہ بغیر فرشتوں کی بھی ان کی مدد کر سکتا تھا لیکن یہ مدد کیوں تھی یہ مدد بشارت کا ذریعہ اور تمہارے دلوں کو اطمینان کے لیے تھی کہ تمہیں ایک سیٹسفیکشن ہو جائے جب فرشتے دیکھے چلے ہماری مدد کر رہے کوئی صرف اپنی تلوار اٹھاتا تھا اور پھر دیکھتا تھا کہ وہ انسان جس کو مارنے جا رہا تھا وہ پہلے ہی ختم ہو گیا ہے نیچے گر گیا ہے تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ فرشتے آئیں تو ان کو اطمینان ہوتا تھا فتح و نصرت اللہ کے قبضے میں کس کو کامیابی دینا ہے کسی کو نہیں کس کی مدد کرنا ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے قبضے میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے یا ہلاک کرنے پر پوری طرح دے رہے یا تو معاف کرے یا ہلاک کر دیں جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا اسے اللہ بھی معاف کرتا ہے اور جو اللہ سے معافی نہیں مانگتا تکبر کی وجہ سے یا وہ سمجھتا ہے میں نے گناہ ہی نہیں کیا میرا حق ہی تھا میں ایسے کروں اور ویسے کروں بلکہ اعلان بھی کبھی کبھی گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے دیکھو اور میں کیا کرتا ہوں اور اور گناہ کرتے جاتا ہے لوگوں کو بتاتے بھی پھرتا ہے دیکھو اور گناہ کرتا ہوں میں اتنا اسٹرانگ ہوں دیکھتا ہوں کس کی ہمت بولنے کی اسے اللہ کیوں معاف کرے گا ایسے لوگوں کو اللہ نہیں معاف کرتا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے سب کچھ کیا ہے آپ کے پاس اور جو ہے وہ بھی کس کا ہے اللہ نے دیا ہوا ہے تو تکبر کس بات کا پھر رکو نمبر ہے آیات نمبر ون تھرٹی سے لے کے ون فورٹی تھری تک جس میں اہل ایمان کے لیے چند احکام دیے ہوئے ہیں اور بشارتیں بھی آئی ہوئی ہیں خوشخبریاں سود کی حرام کمائی نہ کھاؤ اب دیکھیں پھر سے سود کی بات آ گئی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سود کے بارے میں اب پھر سے اللہ یاد دلا رہا ہے کیونکہ ہم بھولتے ہیں سود کی حرام کمائی نہ کھاؤ مسلم کی روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی لانت ہو سود کھانے والے پر جو کھا رہا ہے اس پر بھی سود کھلانے والے پر بھی اس کو لکھنے والے پر بھی یعنی جو سود لکھتا ہے نا حساب کتاب وہ سب لکھے ہوئے رہتے نا ریٹرن اس پر بھی لانت کی گئی اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی گواہی دینے والے پر بھی گواہ بلاتے ہیں نا دیکھو بزنس ہو رہا ہے بزنس بولتے ہیں نا اس کو تجارت بولتے ہیں سودی کاروبار کو تو گواہ بھی لاتے تو ایسی گواہی بھی نہیں دو ایسے لوگوں کی ورنہ وہ بھی اسی میں آ جائیں گے لانت میں پڑ جائیں گے اتنی سخت حدیث بھی ہے ایک تو ایک آیت بھی ہم نے اتنی سخت پڑھی ہے پھر بھی پتہ نہیں کیوں سود لیتے دیتے ہیں ایک اور چیز میں یہاں مارک کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ بہت زیادہ پھر فکی ایشو میں جاتے اس لیے میں زیادہ یہ بتاتی نہیں ہوں آپ چاہیں تو علماؤں سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی فک کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے لیکن کچھ چیزیں نا ربا ہوتی ہے سود ہوتا ہے جسے ہم ربا سمجھتے ہی نہیں یہ ضرور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم ربا سمجھتے نہیں حدیث میں آتے ہیں چھ چیزوں کے بارے میں ربا ہے یہ وہ کون سے سونا چاندی گیہوں جو کھجور اور نمک اس میں کیا ہے یہ چھ چیزیں جو مینشن کی گئی ہے اسپیشل مینشن کی گئی ہیں تو اس پہ غور کریں اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہم آپ کے پاس بیس گرام سونا ہے تو دس گرام سونا بیس گرام سونے کے بدلے لینا یعنی آپ نے آپ کا بیس گرام سونا دے دیا اور اس کے بدلے دس گرام سونا لیا آپ نے سمجھا کہ یہ پرانا ہے اور پتہ نہیں ٹوٹا پھوٹا ہے تو ہم دے دیتے ہیں اور اس کے بدلے پھر ہم نیا لیں گے کم لیں لیں گے گے دس گرام لے تو یہ بھی ربا ہے کیوں کیونکہ ایک ہے نا سونے کے بدلے سونا تو پھر یہ ربا میں آ جائے گا اور پھر اور ایک چیز آتی ہے فار ایگزامپل ایک کلو خراب گیہوں ہے آپ کے پاس آپ نے کیا کیا وہ خراب ایک کلو گیہوں کے بدلے آدھا کلو اچھا گیہوں خریدا اور ایک کلو اپنا جو اچھا نہیں تھا خراب وغیرہ تھا وہ دے دیا دکاندار کو تو یہ بھی ربا ہے لیکن اگر جنس الگ الگ ہو جیسے چاندی کے بدلے سونا مثلا آدھا کلو چاندی دے کر آپ نے پاؤ کلو سونا لے لیا تو پھر یہ جائز ہے لیکن اس کی کچھ شرط ہے شرط یہ ہے کہ یہ ادھار پر نہ ہو ادھاری کا معاملہ نہ ہو بلکہ اسی وقت تبادلہ کیا جائے اسی وقت جس وقت آپ دے رہے تب بھی لے لیں یہ یاد رکھے یہ بھی ربا میں آتا ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر اور ایک چیز آپ نے کیا کیا پہلے ہی پیسے دے دیے سونار کو اور پھر بعد میں زیور خریدے یا وائس ورثہ پہلے زیور لے کے آئے گھر اور بولے بعد میں ہم پیسہ دے دیں گے تو یہ بھی ناجائز ہے یہ بھی ربا میں آتا ہے یہ والا میں نے لاسٹ پوائنٹ جو بتائی وہ اکثر عورتیں کرتی ہیں بی کیئرفل یہ بھی ربا میں آتا ہے کلیئر کٹ بتایا گیا ہے تو اس کے ڈیٹیل اگر چاہیے تو فک کے علماء سے آپ کانٹیکٹ کریں کیسے ہم چیزیں کرتے ہیں جو ربا میں آتے ہیں ہم بولتے ہیں ہم تو حرام کچھ کھاتے ہی نہیں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ایسا کیوں ہمارے اوپر مار پڑی ہوئی یہ پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ چیزیں ہاں، شاید ہم کر رہے ہیں جو ہم ربا سمجھتے ہی نہیں بہرحال یہ بہت زیادہ ڈیٹیل جائے گا اس لیے میں یہاں پر رکتی ہوں آگے اور دوزک کی آگ سے بچو اب یہ سود کی حرام کمائی نہیں کھاؤ اور دوزک کی آگ سے بچو وہ کفر اور انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو بھی انکار کرتے ہیں بولتے نہیں نہیں یہ ربا تو مانتے ہی نہیں ہم یہ تو جائز ہے یہ تجارت ہے جو بھی اللہ کے آرڈر آتے ہیں اس کو ایسی ٹال دیتے ہیں اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں تو یہ کفر ہے انکار ہے تم کلیئر کٹ انکار کر رہے ہو اللہ کا اللہ جو بول رہا ہے اس کے اپوز بول رہے ہو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے آج تم پہ رحم کیوں نہیں کیا جاتا کیونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے پھر آگے بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے غور سے سنو ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو بھاگو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی چوڑائی صرف زمین اور آسمان تک پھیلی ہوئی ہے ابھی یہ جو زمین اور آسمان تک پھیلی ہوئی ہے نا یہ محاورہ ہے حالانکہ زمین اور آسمان تک ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی جنت ہوتی ہے لیکن عربک میں محاورے کے طور پر یعنی جو بہت زیادہ ایگزاجریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زمین اور آسمان کے اتنی چوڑائی اوکے تو اس لیے کہا گیا ورنہ جنت اس سے بھی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے اتنی بڑی ہے وہ اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے دنیا میں اسپیڈ کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں راستوں پہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس سے زیادہ اسپیڈ نہ ہو کتنی تو اسپیڈ لکھی ہوئی رہتی ہر روڈ پہ ساتھ ہی ہر جگہ اسپیڈ دیکھنے کے لیے کیمرا بھی لگے ہوئے رہتے کہ اگر کسی نے اسپیڈ بڑھائی تو پھر فائن پڑے گا لیکن جنت کے راستے پہ کوئی اسپیڈ لمیٹیشن نہیں کوئی بھی اسپیڈ لمٹ میں بتایا نہیں گیا کہ اتنی لمٹ ہونی چاہیے بلکہ جتنا ہو سکے فل اسپیڈ سے جاؤ فل اسپیڈ ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی چانس نہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ ایسا راستہ ہے اس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے تو وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا نا جسے ایک اپنا قدم رکھنے کی جگہ جنت میں نصیب نہ ہو حالانکہ جنت اتنی بڑی ہے سبحان اللہ وہ ان نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ جنت کون ہے یہ نیک لوگ کون ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی ہر حال میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہم اکثر کیا کرتے بیمار ہوتے چلو صدقہ دے دیتے ہیں لیکن جب اچھے رہتے ہیلدی رہتے تب فکر نہیں کرتے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں صرف یہی نہیں کرتے بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں بہت کم ہوتا ہے حدیثوں میں بھی اس کا کتنا مفہوم آتا ہے آپ وسلم نے تین بار کسی کو کہا تھا لا تغدب لا تغدب لا تغدب جب اس نے پوچھا کہ کون سی نیکی کا کام تو انہوں نے یہی کہا کہ غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو اور کیا کرتے لوگوں کو معاف کرتے ہیں لوگوں کی بات لے کے نہیں بیٹھتے مجھے ایسا کیوں کہا اور ویسا کیوں کہا معاف کر دیتے ہیں تو معاف کرنے کی عادت ڈالیں ہاں ہم انسان ہیں کبھی وہ دل میں بات آ جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ ویسے کیا تھا پھر بھی اس کو ایریز کر دے مٹا دے اس کو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں کہہ دے اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اسے بھی معاف کر دے مجھے بھی معاف کر دیں مجھے کوئی اس سے ابھی کوئی کینا نہیں معاف کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو معاف کرنا کبھی کبھی ایسی چیز کرتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ کہ وہ معافی کے قابل نہیں ہوتی بہت مشکل چیز ہوتی ہے پھر بھی اللہ کے خاطر معاف کرو اور احسان کی روش اختیار کرو احسان اس سے زیادہ دینا ایسا نہیں کہ اس نے کیا اتنا ہی ہم ان کو دے دیں کیا اس نے معاف کیا اس لیے ہم اس کو معاف کریں نہیں اس سے زیادہ احسان اور کوئی گناہ بھی ہو جائے کیونکہ انسان ہے نا ہم سے تو کئی گناہ ہوتے ہیں دیکھیں کتنے دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں کبھی زبان سے کبھی ایکشن سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور جان بوجھ کر برائی پر اڑے نہیں رہتے ہیں معلوم ہونے کے بعد یہ برائی تھی یہ گناہ کا کام تھا تو وہی کرتے نہیں بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں یہی لوگ مغفرت اور جنت کے مستحق ہے ایسے لوگوں کو ملے گی جنت اور یاد رکھو تم سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں پہلے کی قومیں دیکھیں ان کے بارے میں پڑھے ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا ہمارے یہاں قلعے وغیرہ جو ہوتے ہیں ہم دیکھنے جاتے ہیں ٹیورسٹ ایز اے ٹیورسٹ اس کا قلعہ ہے یہ یہ ایریا میں اس کا قلعہ ہے دیکھنے جاتے لیکن کیا سبق حاصل کرتے وہ قلعے کیسے ہے ابھی کیا ویسے ہی ہے ٹوٹے پھوٹے دیوار ٹوٹی ہوئی اوپر کی چھت ٹوٹی ہوئی اگر ریپیئر بھی کیا ہے تو کیا ہے اس کے اندر کھنڈرات بنے ہوئے جا کے دیکھے چل پھر کر دیکھو عبرت کے لیے دیکھو یہ قرآن عام انسانوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں یعنی متقی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے ہدایت بھی نصیحت بھی پھر کیوں نہیں ہدایت حاصل کرتے کیوں نہیں اس کو سمجھ کے پڑھتے اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے پھر آگے فرمایا غزب احد میں اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے تو تمہارے مخالف یعنی تمہارے جو دشمن ہیں وہ لوگ بھی تو زخمی ہوئے صرف تم ہی زخمی نہیں ہوئے بلکہ جو کافر تھے وہ بھی تو زخمی ہوئے آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو سست نہ بنو ایکٹیو رہو غمگین بھی نہ ہو ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی آؤ گے اور ایسا ہوا بھی نہ کئی بار ہوا دن بدلتے رہتے ہیں کبھی اچھے دن آتے کبھی برے دن بھی آتے ہیں ان حالات سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو ممتاز و نمایاں کر دے تمہیں گواہ ٹھہرائے یا تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے یعنی جب جنگیں وغیرہ ہوتی تھی تو کچھ لوگ تو شہید ہو جاتے تھے نا اور کچھ کو غنیمت مل جاتی تھی مومنوں کو خالص کر دیں اور کفر کو مٹا دے پھر آگے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ امتحان و آزمائش کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے تمہیں ایسا لگتا ہے ہم کچھ کرے ہی نہیں کام ہم پہ کوئی انگلی تک دکھائے نہیں اور ہم ایسے ہی جنت میں جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ممکن ہی نہیں خاص طر سے جب بھی دین کا کام کریں گے تو گھر والوں سے بہت ساری آپ نفرتیں پائیں گے کہ ابھی یہ تو دین کا علم سیکھنے لگی ابھی تو حکموں کی حکموں کی بہت ہو جائے گی ہمارے اوپر پہلے تو پڑھنے نہیں دیتے دین کا علم حاصل کرنے نہیں دیتے اور جب کوئی چاہتا بھی ہے نا دین کا علم حاصل کرے تو گھر والے کیا ارد گرد کے لوگ بھی وہ بھی روک لیتے ہیں کہ نہیں نہیں دین ابھی نہیں بعد میں جب ابھی تک بڑھاپا نہیں آیا نا کیونکہ ابھی ان کو پتہ ہے جب یہ دین کا علم حاصل کرے گی تو اس سے صحیح غلط کی پہچان ہو جائے گی تو ہمیں غلط چیزوں سے روکے گی اور ہم رہ نہیں سکتے اس غلط کام کے بغیر تو یہ یاد رکھے امتحانات آئے گے آزمائشیں آئے گی ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر آزمائشیں کہ تم یہ کام کر سکو اکثر ہوتا کیا ہے جو بھی دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے جب اس کے امتحان ہوتے تو کیا کبھی آپ نے سنے کہ ان کے رشتہ داروں نے ان کو کال کر کے بیسٹ آف لک دیا ہے یا رزلٹ جب آتا ہے تو پھر ان کو کال کر رہے پوچھ رہے کیسا تھا کتنے مارکس ملے گی بہت ریئر ہوتا ہے وہی دنیا کا جو علم حاصل کر رہا ہے اس کے لیے تو ایگزام کے پہلے بھی ایگزام کی تیاری جب کر رہے اس وقت بھی کالنگ کالنگ اچھی پڑھائی کرو آل دا بیسٹ پھر جب ریزلٹ آئے تو کتنے کال آتے رشتے داروں کے بھی اور فرینڈس کے بھی کتنے کال آتے لیکن ہم جیسے لوگ جو دین کا علم حاصل کر رہے کون پوچھتا ہے ارے کون نہیں پوچھتا معلوم بھی رہتا ہے ایگزام چل رہی ہے یا ریزلٹ آیا ہے یا ایگزام ہونے والی ہے ایک لفظ سے بھی کوئی نہیں پوچھتا یا کوئی انکریج بھی نہیں کرتا اس لیے یاد رکھے کہ لوگوں کو نہیں دیکھے اچھا ہو میری فلاں بہن دنیا کے اسٹڈی میں لگی ہوئی ہے اس کو دیکھو کتنا پوچھ رہے لوگ اور مجھے ہی نہیں پوچھ رہے یہ امتحان آئے گا سب کے ساتھ امتحان آئے گا آزمائش آتے رہے گی برا نہیں مانے اس کا تم تو خود شہادت کی موت مانگ رہے تھے تم خود چاہتے تھے کہ ہم کچھ دین کا کام کریں اللہ کے لیے کریں خود ہی چاہ رہے تھے نا سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا جو شہید ہوتے ہیں وہ خود پہلے دیکھ لیتے ہیں نہیں جب موت آتی ہے تو انہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے نا تو تم دیکھ بھی لیے پھر رکو نمبر ففٹین ہے آیات نمبر ون فورٹی فور سے لے کے ون فورٹی ایٹ تک جس میں ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا مومن کی شان ہے اس کے بارے میں آتا ہے فرمایا وما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے معبود نہیں ہے الہ نہیں ہے رسول ہے رسول ہم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہی ہے کہ وہ رسول ہے اور ہم عام انسان ہیں ورنہ وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں بشر ہیں ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے یا شہید کر دیے جائے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے کیونکہ جب جنگ کے بعد یہ خبر پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے شہید ہو گئے کسی نے بتا دیا تو پھر سب ہمت ہار گئے تھے اسی لیے پھر کہا گیا کہ اگر وہ شہید بھی ہو جائے وفات بھی پائے تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے اس لیے شخصیت کو نہیں دیکھو دین کو دیکھو دین کا کام کرتے رہو اگر دین کا کام کرنے والے اس دنیا سے چلے بھی گئے تو تم پیچھے نہیں ہٹو تم آگے بڑھتے رہو دین کا کام کرتے رہو دین کا کام کرنے والے اگر چلے گئے تو تم دین کو نہیں چھوڑو اور اگر خدا نخواستہ تم ایسا کرو گے یعنی دین کو چھوڑ دو گے تو اس سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اللہ کا کیا نقصان ہوگا اس سے یاد رکھو موت کے لیے ایک وقت معین ہے ایک مقرر کیا گیا ہے ہر ایک کا وقت مقرر ہے جب ہم پیٹ میں تھے نا ماں کے تبھی لکھا گیا ہے اتنے دن اتنے منٹ اتنے سیکنڈ سب کچھ لکھا ہوا ہے تبھی موت آئے گی ڈرو نہیں کہ ہم دین کا کام کریں گے تو یہاں سے وہاں سے ہم کو کیا ہرٹ کریں گے اور کیا تکلیفیں دیں گے شاید شہید ہی کر دے یا کچھ اور کر دیں ایک وقت معین ہے ہم دنیا کے طالب کو دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کے طالب کو آخرت کی نعمتیں عطا کرتے ہیں یعنی دنیا والوں کو دنیا دے دیتے لیکن آخرت کے لیے کہا کہ نعمتیں عطا کرتے ہیں نعمت تم سے پہلے بھی اللہ والوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہم جو اٹھا رہے ہو کچھ بھی نہیں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی سیرا کی کتاب لے کے دیکھیں کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی جنہوں نے بھی لائے الا اللہ کہا مگر وہ ہمت نہ ہارے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور بزدل نہیں ہوئے ہماری طرح ڈر پوک نہیں ہوئے وہ دشمنوں کے سامنے نہیں دبے وہ رب سے دعا کرتے رہے اے ہمارے رب ہماری غلطیوں کو بخش دے اپنے معاملات میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئی انہیں بھی معاف کر دے ہمیں ثابت قدم رکھ یعنی دین پر ثابت قدم اور کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی ثواب دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا عطا فرمایا اس کے دیکھیں کیا آیت آئی ہوئی فعتا اللہ ثواب دنیا حسن ثواب الآخرہ و المحسنی یعنی جب اس کی بات آئی ثواب دنیا دنیا کی بات آئی تو صرف ثواب کہا بدلہ ثواب دے دیا لیکن جب آخرت کی بات آئی تو حسن الثواب ثواب اچھا بدلا بہت اچھا بدلا خوبصورت بدلا اس طرح سے بات آ گئی اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو کوئی بھی چیز ہو وہ آخرت کے مقابلے میں حقیر بھی ہے اور بدصورت بھی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آخرت کی چیزوں کا اس لیے آیت ابھی دیکھے کیسی ہے دنیا کے لیے صرف ثواب آخرت کے لیے حسنت ثواب اس طرح غور کرے غور کرے اللہ نیکی کرنے والوں سے ہی محبت کرتا ہے پھر رکو نمبر سکسٹین ہے آیت نمبر ون فورٹی نائن سے لے کے ون ففٹی فائیو تک جس میں غزب وحد کے ایک واقعے سے عبرت لینے کہا گیا ہے ایمان والوں کو دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے یہاں پر کہ کافروں کا کہاں نہ ماننا وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے اگر مانیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے اس کے بعد غزب احد کے چند واقعات کی طرف اشارہ ہے اب اس کو بہت ہی میں نے آپ کو شارٹ میں بتاتے ویسے بہت بڑی اسٹوری آتی ہیں آپ سیرا کی کتاب لے کے دیکھ لیں اس سے پہلے کہ میں ان آیت کا خلاصہ کروں بس ایک شان یا بیک گراؤنڈ اس کا دیکھتے ہیں جو بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا تیر انداز جو تھے ان کے ایک گروہ کو ایک درے پر مقرر کیا تھا ایک پہاڑ تھا وہاں پر انہوں نے کہا کہ تم یہاں کھڑے رہو اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کو ان کا امیر بھی مقرر کیا تھا کہ تم ان کے ساتھ رہو اور کہا کہ تم اسی جگہ پہ ڈٹے رہو یہاں سے ہلنا نہیں کچھ بھی ہو اگر تم یہ بھی دیکھو کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے تو بھی اس جگہ سے ہلنا نہیں اور ایون یہ بھی دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے تو بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ہماری مدد کے لیے نہیں آنا تم یہیں پہ رہنا اس پہاڑ پہ حضرت برا نے یہ روایت کیا ہے ہمارا مقابلہ ہونے لگا تو دیکھے کہ دشمن بھاگ رہے ہیں اور ایون بھاگتے بھاگتے وہ کچھ عورتیں بھی تھیں ان کے ساتھ تو عورتیں تو ایسی بھاگ رہی تھیں ان کی جو یہ تھی پائل وہ تک دکھنے لگی ایسے کپڑا اٹھا کے بھاگ رہی تھی تو اس حالت کو دیکھ کر وہ درے پہ جو مقرر لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کیا گنیمت گنیمت یعنی ابھی انہوں نے کیا کیا ان کو ایک غلط اندازہ ہو گیا کہ اب یہ جنگ شاید ختم ہو گئی تو ابھی غنیمت کا مال لے لو تو یہ ایک غلط فہمی غلط اندازہ کہہ لیں تو یہ ان سے خطا ہو گئی تو اب یہ ہوا کہ پیچھے سے خالد بن ولید جو تھے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے حملہ کیا اور جیسے ہی حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مسلمانوں کی جو فتح ہے اس کو شکست میں بدل دیا اور ستر مسلمان اس میں شہید ہو گئے تھے تو یہ ایک بیک گراؤنڈ یاد رکھے تاکہ آگے کی آیت آپ کے لیے آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جنگ وحد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا مگر تم نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف فرضی کی تقوی تھا سب میں تقوی اللہ کا ڈر تھا لیکن ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی اس کا مطلب کیا ہے قرآن کے ساتھ سنت کو بھی پکڑ کے رکھو اس پہ بھی عمل کرو ایک خلاف ورزی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں مصیبت ہوئی مصیبت آ گئی اور دکھ پہنچا مگر دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر شکست کے بعد اطمینان نازل عطا کیا یعنی اس کے بعد کامیابی ہوئی ایسا نہیں کہ وہ شکست کھا گئے بعد میں انہیں کامیابی ملی یہ کتنی بڑی مہربانی تھی اللہ کی بعض لوگ کہنے لگے کہ اگر مسلمان ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے ابھی اتنے قتل ہو گئے نا تو جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے دیکھو وہ لوگ ہماری بات نہیں ماننے چلے گئے اس لیے دیکھیں کتنے لوگ قتل ہو گئے حالانکہ ان کو نہیں معلوم یہ کہ وہ شہید ہو گئے خوب سن لو تم اگر گھروں میں بھی پڑے رہتے ہیں تب بھی جن کا قتل طے کر دیا گیا تھا وہ کیسے بچتے ہیں ان کی موت وہاں پر بستر پہ بھی آ جاتی ہیں جس کی موت لکھی ہوئی ہے نا وہاں پر آ جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کسی کی موت ہو جائے ہائے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی نا اس لیے اس سے ہو گئی اس لیے وہ فوت ہو گئی یا اس نے یہ دوائی نہیں کھائی یا یہ نہیں کی وہ نہیں کی اس لیے وہ فوت ہو گئی یا ہو گیا ہم ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں نہیں کرو کیونکہ جس کی موت لکھی ہوئی تھی وہ کسی بھی حالت میں کیسے بھی وہ فوت ہی ہو جاتا انسان ان کو تو مقام شہادت تک پہنچا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اسے مر گیا شہادت کا درجہ ملا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے قصور کو معاف کر دیا وہ بہت بخشنے والا بردبار ہے بہت بکشتا ہے ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ کینا رہتی ہے کسی کے بارے میں لیکن اللہ بالکل اسے معاف ہی کر دیتا ہے پھر رکو نمبر سیونٹین ہے آیات نمبر ون ففٹی سکس سے لے کے 171 تک جس میں شہادت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے جو دو احسان ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک احسان اور شہادت کا جو درجہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے ایمان والو اللہ کے راہ میں شہادت بڑی نعمت ہے اسے چھوٹی بات نہیں سمجھے جو بھی شہید ہو گئے اس پر پچھتانے کی کیا ضرورت اس پر تمہیں بخشش ملے گی معاف کر دے گا اللہ اور رحمت بھی ہوگی مغفرت بھی رحمت بھی یہ وہ مقام ہے جو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے بڑی نعمتیں یہ مقام ملنا پھر آگے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہاری طرف نرم مزاج نبی بھیجا سخت نہیں ہے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کے قصور معاف کر دیں ان یعنی آپ وسلم کو بھی کہا اللہ نے کہ انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی نہ نہیں اطاعت کی تو ان کو معاف کر دو سبحان اللہ دیکھیں ہمارے جیسے لوگ جیسے ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں اگر اسٹوڈنٹ نے ذرا غلطی کیا تو پھر کیا ہوتا ہے معاف کرنے تیار نہیں ہوتے کبھی کبھی کہا گیا معاف کر دو اسے غلطی ہو گئی معاف کر دو کیونکہ اس میں ان کی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں ان کی کوئی نیت خراب نہیں تھی اس معاملے میں آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں ہم کتنا ایپ سمجھتے ہیں کہ کسی اسٹوڈنٹ سے یا جو بھی ہمارے انڈر میں ہیں ان سے کوئی مشورہ لیں یا مشورہ کریں حالانکہ لیڈر کو کہا گیا کہ ان سے مشورہ کریں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے نبی ہے لیڈر ہے ان کو کہا گیا کہ صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں اتنی بڑی بات کہی گئی لیکن کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے عمل کریں کوئی بھی بات آپ نے نیکی کا کرنے کا سوچا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرے شروع کر دیں وہ کام کو پھر مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ یہ نہ بھولو کہ اصل مدد اللہ کی مدد ہے وہ مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا یاد رکھے اور وہ مدد کرنا چھوڑ دیں تو کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا تم کو جو مدد مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ان کے درمیان انہی میں سے نبی بھیجا ورنہ کیا ہوتا اگر نبی آتے ہی نہیں تو کیا ہوتے اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزارتے نہ صحیح کا پتہ نہ غلط کا پتہ جو مرضی کریں سب کو اچھا ہی سمجھتے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم گمراہ نہیں ہوئے نبی بھیجے اس لیے ہم اس کی پڑھائی کر کے ہم اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے یہ نبی کتاب اور حکمت سکھاتا ہے کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کا بھی بتاتا ہے حدیثوں کی بھی تعلیم دیتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے پھر آگے فرمایا جو مصیبت جنگ عہد میں آئی اس میں ایک تو تقدیر کا دخل تھا تقدیر میں تھا ایسا ہونا وہ ہو گیا دوسرا تم نے جو حکم کی نافرمانی کی آپ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہٹو اس پہاڑ پر سے تو تم ہٹ گئے تو یہ بھی ایک ریزن تھا تم کو شکست دینے کا کہ ایون صحابہ جیسے لوگوں کو بھی یعنی ہم سے کتنے تقوا میں ہوں گے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی بھی غلطی کی تو ان کو بھی پکڑا گیا تو ہم کیا چیز ہیں ہم بڑے بڑے گنا کر کے بھی بولتے اللہ غفور الرحیم ہے معاف کرے گا اور پھر واپس وہی گناہ کرنا شروع کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ ہیں اب یہ کیسے زندہ ہے تم نہیں جان سکتے کیونکہ یہ برزق کی زندگی ہے یہ باتیں پوچھنی بھی نہیں چاہیے کہ کیسے وہ کھا رہے کیسے پی رہے کیسے زندہ کیسے آنکھیں کھول رہے ہیں کیا چل پھر رہے ہیں یہ ساری چیزیں گناہ تک تمہیں پہنچا دے گا ایسی چیزیں کوشچن بھی نہیں کریں کہ کیسے زندہ ہیں ان کے بارے میں خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے وہ زندہ ہیں شہید زندہ ہیں وہ تو اپنے رب کے فضل اور انعام پر خوش ہیں فضل کیا ہوتا ہے ابھی سپوز کوئی کسی کو اجرت پہ رکھ دیتا ہے کام کے لیے رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے میرا یہ کام کیا نا میں تین سو روپے دوں گا مزدوری اب وہ جو مالک ہے وہ کیا کرتا ہے اجرت پہ جس کو رکھا ہے اس کو تین سو روپے دے دیتا ہے جب کام کرتا ہے تو تو یہ کیا ہو گیا عدل ہو گیا لیکن اگر وہ پانچ سو روپے دیتا ہے تین سو کے بدلے پانچ سو تو یہ جو دو سو روپے دیا ہے وہ ایکسٹرا ہے یہ فضل ہے یعنی ہم نے جی اتنا تو کچھ نہیں کیے لیکن اس سے زیادہ اللہ نے دے دیا یہ فضل ہے اللہ کا ابھی جنت بھی ملے گی یا جنت الفردو سب سے اعلیٰ درجہ کیا اتنے اعمال ہیں ہمارے پھر بھی اللہ لوگوں کو جو جنت بھی دے گا آپ نے خود کہا کہ مجھے بھی اللہ کے فضل سے ملے گا ہم زندگی بھر سجدے میں بھی رہے نا تو بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے تو یہ اللہ کا فضل اور انعام ہے جس پہ وہ خوش ہو رہے شہید اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ کی نعمتوں کی بشارتیں دے رہے ہیں پہنچ گئے اللہ کے پاس اللہ کے پڑوس میں رہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے پیچھے جو ہے کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم کاش بتا دیتے کہ ہم کیا کیا پا رہے ہیں یہاں پر ایک بہت اچھا کسی کا کال ہے جو مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے کہا کہ دنیا کے تمام جو لوگ ہیں نا وہ حیات سے زندگی سے موت کی طرف جاتے ہیں یعنی ابھی زندگی ہے پھر موت کی طرف گئے لیکن شہید جو ہوتا ہے نا وہ موت سے حیات کی طرف جاتا ہے موت سے پھر زندگی مل جاتی یہ فرق ہے عام انسان میں اور شہید کی موت میں یعنی عام انسان کی موت اور شہید کی موت الگ ہوتی ہے اور پلس اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا نا کندیلے جو لٹکے ہوئے ہیں سبز رنگ کے برڈس کے اندر پرندوں کے باڈی کے اندر ہیں اللہ کا قرب بھی اللہ کا پڑوس اسے مل رہا ہے اسی لیے دا رب بھی پہلے کہا اللہ کے پاس یعنی اللہ کا پڑوس ہی سب سے پہلے پھر یور زکون کہا یعنی رسک دیے جاتے ہیں بعد میں رسک کے بعد تو سب سے زیادہ کیا ہے چیز اللہ کا پڑوس جس کو مل جائے تو اس کی تو خیر ہی خیر ہے کبھی کوئی اچھا پڑوسی رہتا ہے بار بار ہمیں کچھ نہ کچھ بیچتے رہتا ہے تو کتنے خوش ہوتے ہیں میں کچھ دے بھی نہیں رہی میں اتنی بزی ہوں لیکن لوگ شاید رحم کر کے بھیج رہے ہیں کچھ الگ بات ہوتی ہے اللہ کا پڑوس ہمیں یعنی اللہ کے پڑوس میں رہ رہیں گے پھر رکو نمبر ایٹین ہے آیات نمبر ون سیونٹی ٹو سے لے کے ون ایٹی تک جس میں اہل ایمان کا امتحان اور ان کے درجات بیان کیے گئے ہیں اس سے پہلے کہ عنایت کا خلاصہ کروں ایک شان نزول بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عہد کے دن تکلیف پہنچی اور مشرقین واپس چلے گئے کیونکہ بہت تکلیف ہی نا بہت زیادہ یعنی ایون آپ صلی وسلم کا بھی خون بہایا گیا ان کے چہرے کو بھی زخمی کر دیا گیا وغیرہ تو ان کو بہت تکلیف پہنچی تھی اب مشرقین واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ذرا خوف ہو گیا کہ کہیں یہ دشمن جو گئے ہیں واپس حملہ نہ کر دیں یعنی پیچھے آ کے پھر سے حملہ نہ کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا صحابہ بھی بہت زخمی ہیں یعنی بہت زیادہ شدید یعنی اتنا کہ خون بہ رہا ہے بہت زیادہ زخمی ہیں تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو پوچھا کہ کون ہیں جو ان کافروں کا تعاقب کریں ان کا پیچھا کریں تو اتنے زخم کھانے کے باوجود بھی سب تیار ہو گئے کہ ہم جاتے ہیں ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں حالانکہ کتنا ہم جب ٹائرڈ ہوتے تھک جاتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے کہ بس ابھی سو ہی جائیں کچھ نہیں چاہیے مجھے کھانا بھی نہیں چاہیے بس نیند چاہیے لیکن یہ سارے صحابہ سبحان اللہ کیا تقوا ہوگا میرے خیال سے ذرا بھی ان کے برابر تو چھوڑو انہوں نے جتنا کیا ہے ان کے دل میں جتنے تقوے تھے کچھ بھی نہیں ہمارے اندر ایسے والے تھے بالکل تھک کے چور ہو گئے پھر بھی کہہ رہے کہ ہم تیار ہیں چلنے کی ہمت ہے نہیں پھر بھی تیار ہو گئے بہرحال یہ بیک گراؤنڈ یاد رکھیں جن مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا ہم تیار ہیں ہم جا رہے تعقب کرنے پیچھا کرنے اس کے باوجود کہ وہ زخمی تھے ہمیں ذرا تکلیف ہوتی ہے ہم کلاس چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ کلاس بیٹھے بیٹھے سننا ہے بس بیٹ پہ بھی ہے تو بس آن کر کے بیٹھ جانا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے یہ تو زخمی خون بہ رہا ہے ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے بڑا اجر ہے ایسے لوگوں کو اجر ملے گا نا مومنوں کو کفار کے لشکروں سے ڈرایا گیا لیکن خوف کے بدلے ان کا ایمان اور بڑھ گیا توکل اور بڑھ گیا جب ان کو ڈرایا گیا دیکھو کفار آ رہے وہاں پر کفار بیٹھے ہوئے تو اور بڑھ گئے وہ ایمان میں وہ سب کہنے لگے حزب اللہ الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے بہت بہت بہترین دعا ہے میرے ویب سائٹ پہ بھی یہ رکھی ہوئی ہے ضرور پڑھا کریں جب بھی آپ تکلیف میں ہو جو بھی آپ کو ڈرا رہا ہے دھمکا رہا ہے کہ دعا پڑھیں بہت سیٹسفیکشن لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے اس لیے جب بھی مصیبت آئے تو یہ دعا ضرور پڑھیں کیا میں کسی کا ڈر نہیں اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ میرا کار ساز ہے وہ میری مدد کرے گا کافر اہل ایمان کا یا اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے بگاڑنے کی کوشش کرے تو بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ کا عزت نہ ہو اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو آخرت کی ہر نعمت سے محروم کر دیا ہر نعمت آخرت میں کوئی بھی نعمت نہیں ملے گی انکار کرنے والوں کو آج انکاری بنے ہیں نا کل دیکھ لیں گے انکار کا کیا انجام ہے ان کے لیے دردناک عذاب کی ہے دردناک بہت دردناک کافر یہ نہ سمجھے کہ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے ان کو جو لگ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے جو ڈھیل دے رہا ہے ہم اتنا سب کچھ گناہ بھی کر رہے گناہ پہ گنا کرے گنا پہ گناہ کر رہے لیکن اللہ پکڑ نہیں رہا ہے یعنی ہم صحیح ہیں ہم اچھے لوگ ہیں ظلم پہ ظلم کر رہے لوگوں پہ تو بھی اللہ ابھی تک پکڑ نہیں رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ ڈھیل ان کے لیے اچھی ہے حالانکہ جب اللہ انہیں پکڑے گا نا تو انہیں سختی سے پکڑے گا ایسا سخت پکڑے گا اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے اس لیے خوش نہ ہو یہ ڈھیل پہ ایک دن پکڑ ہونے ہی والی ہے ہنڈریڈ پرسینٹ البتہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ وہ پاک اور ناپاک میں کوئی تمیز ہی نہ کرے اور ناپاک کو پاک سے جدا نہ کرے یہاں پر اشارہ ہے منافقوں کی طرف جو عہد کی طرف آیا اور پھر واپس پلٹ کے چلے گئے تو اسی لیے منافق کو چانس نہیں دیا گیا جنگ کرنے اور شہید ہونے کے لیے ایسے لوگوں کو نہیں ملتی شہادت کہ پاک اور ناپاک کرنے والوں کا الگ کیا گیا ہے یہی بات کہی گئی تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پکا لاؤ پختہ رکھو اگر تم ایمان پر قائم رہے اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہیں تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے بہت بڑا اجر ایک تو ایمان اس کے ساتھ تقوا اور تقوا ہے کیا ہم بولتے متقی متقی پرہیزگار ہیں ہم کیا مطلب کیا ہے کئی ایک مطلب ہے ایک تو مطلب یاد رکھیں کہ اللہ نے جو بھی احکام دیا ہے جو بھی احکام آپ جتنا ہو سکے آپ اتنا کرنے کی کوشش کریں آخری سانس تک اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے منع کیا ہے اسے ٹوٹلی رک جائیں بالکل رک جائیں یہ ہوتا ہے تقوا اور بھی اس کی کئی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں رکو کا خاتمہ اب اس ارشاد پہ ہو رہا ہے کہ بخیل جو لوگ ہوتے کنجوس لوگ وہ اللہ کے راستے میں مال بخل سے خوش نہ ہو یعنی ان کے جو مال ہے بخیل لوگوں کے جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں مال کے بخل سے خوش نہ ہو کہ ہم بخیلی کر رہے اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے ہیں ہمارے پاس اور زیادہ ہوگا خوش نہ ہو وہ جو بخل کر رہے اس سے وہ یہ سمجھتے کہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے یہی بہتر ہے بلکہ وہ برا ہے یاد رکھے جو کنجوسی کرے اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے جلد ہی قیامت کے دن اس بخل کے کیے گئے مال کا توگ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہیں فار ایگزامپل عورتوں کا بخل کیا ہوتا ہے کہ جو سونا چاندی ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اس کی ان کو لگتا ہے کہ اگر دیں گے تو کم پڑ جائے گا تو اس لیے شاید دیتے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو توق اسی کا پنایا جائے گا اس کے اس کے آیتیں بھی آتی ہیں لیکن ایک حدیث صرف میں بتاؤں گی جو بخاری میں آتی ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی سانپ جو گنجا ہو جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے کالے نقطے ہوں گے اور اس کا قیامت کے دن اسے توک پنایا جائے گا یعنی گلے میں رابط کیا جائے گا اس کو پنایا جائے گا اور اسے اس کے منہ کے دونوں کناروں سے پکڑے گا وہ جو صاف ہے وہ اور کیا کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا نا میں ہی تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی جو ابھی میں نے بتائی جس کا مفہوم کہ ولا یا خلون کہ اپنے بخل پہ وہ خوش نہ ہو تو اس لیے یاد رکھے جو بھی زکوٰۃ کا مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے وہ کسی اور کا ہے اسے دیا کرے جس کا حق ہے ایون مسلم میں بھی ایک آتا ہے ایسے کئی حدیث ہے لیکن ایک لیتی ہوں کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال بے شک اس کا مال کون سا ہے پتہ ہے تین ہی اس کے مال ہیں ایک تو جو اس نے کھایا اور کھا کر ختم کر لیا کھا لیا کوئی چیز اور ختم ہو گئی ہو وہ اس کا مال دوسری جو اس نے پہن لیا اور جو پہن کر ختم کر دیا پھٹ جاتے پھینک دیا کچھ کیا اکثر لوگ پوچھا پوچھی کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ اس کا مال ہو گیا تیسرا مال کون سا ہے وہ جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ جمع ہو گیا یہ جمع ہونے والا یہ دو ختم ہو گئے لیکن اللہ کے راستے میں جو اس نے مال دیا ہے وہ جمع ہو گیا کدھر اللہ کے پاس جمع ہو گیا اکاؤنٹ میں چلا گیا حالانکہ جو اس کے علاوہ جو بھی مال ہے اس کا جو کھایا ہے جو پہنا ہے وہ تو جانے والا ہے اور ویسے بھی جو بھی سونا چاندی ہے وہ کیا ہے کسی اور کی طرف جانے والا ہے خود ابھی جو آپ نے پہنے بینگلس پہنے کان کے پہنے جو بھی ایئر رنگ پہنے وہ سوچے کہ قبر میں جانے والا ہے وہ کوئی اور لے گا وارث لیں گے سب سب نکال کے ایک ناک کی اگر پھلی بھی ہوتی ہے نا نوز پن جو کہتے ہیں وہ تک نکال دیں گے وہ تک نہیں رکھیں گے کیسے بھی نکال کے لے لیں گے کوئی بھی چیز ہماری نہیں ہے وہ جانے والی ہے اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے وہ سب چھوڑ کے جانے والا ہے گھر میں دیکھے کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں کیا لے کے جانے کا ہے جس کے پیچھے بہت زیادہ دن رات لگا رہے ہیں زمین اور آسمان کا وارث کون ہے اللہ اللہ ہی وارث ہے آخر میں ان کے بھی پاس گیا وارثوں کے پاس گیا پھر وارثوں کے وارثوں کے پاس اس اس اس کے کے کے آخر میں کہاں جائے گا اللہ کے پاس جس کا ہے اس کے پاس ریٹرن ہو جائے گا یہ مال ان قریب ان کے گلے کا توگ بنے گا اللہ تعالیٰ ہر عمل سے باخبر ہے کیا کرے کیا نہیں کرے اللہ کو سب خبر ہے کس سے چھپا رہے ہیں کس سے چھپا کے جا سکتے ہیں پھر رکو نمبر نائنٹین آیات نمبر ون ایٹی ون سے ون ایٹی نائن تک جس میں صورت کا خلاصہ ہے اور چند دعائیں بھی آئی ہیں ہر دعوت کی ابتدائی دور کی طرح اسلام کا جو ابتدائی جو زمانہ تھا وہ تنگی اور سختی کا تھا یاد رکھیں شروعات میں اتنی سختی تھی آپ نے کبھی سیرا کی بایوگرافی کی بک پڑھے ہوں گے سیرت کی کہ کس طرح تکلیف دی گئی تھی ان دنوں میں اللہ کے راستے کے لیے مال کی ضرورت بھی پیش آتی رہی کیونکہ مال بھی کم تھا لوگ ہی کم تھے تو مال بھی بہت کم تھا کہ اللہ کے راستے میں لگائے یہود کہتے ہیں کہ یہ جو بار بار اللہ کے نام سے مانگا جا رہا ہے کیونکہ مسلمان کیا کرتے تھے جب بھی ضرورت ہوتی تھی تو آپس میں مانگتے تھے کہ چلے جو بھی مال ہے جو جتنا دے سکتا ہے دے دے تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو یہ یہود ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا بات ہے بار بار اللہ کے نام سے مانگتے ہیں کیا اللہ محتاج ہو گیا ہے نوز بلا اس طرح کہتے تھے اور کہتے تھے اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار نوز بلا نوز بلا بہت ہی بدتمیزی بدتمیز لوگ ان کو فرمایا گیا کہ تم تو اپنے نبیوں کو بھی قتل کرنے سے باز نہ آئے ایسے تم لوگ ہو اور ایسی باتیں کر رہے ہو پھر آگے فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد کیا ہے بولتے اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے جسے آگ کھا جائے نہیں جس کی قربانی جو ہے وہ آگ کھا لے مطلب کیا ہے جو بھی ہم نے صدقات خیرات کیا وہ قبول کیا اللہ نے اگر ایسا نہ ہو تب تک ہم اس پر ایمان نہیں لا سکیں گے تو ایسا کرو کہ قربانی کے بعد وہ جو قربانی اس کو آگ کھا لے تب ہم ایمان لائیں گے ان سے کہہ دو یہ جو بول رہے ان سے کہہ دو مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے کتنے دلیلیں دیے اور وہ معجزہ بھی جو تم کہتے ہو کہ وہ آگ کھا لے اور یہ کھا لے وہ بھی ہو چکا ہے جب آدم علیہ السلام کے بچوں نے قربانی دی اس کے بھی کس میں اپنے پڑھے ہوں گے کہ جس کی قبول ہوتی تھی اسے آگ کھا جاتی تھی یہ بھی ہو چکا ہے ابھی کیوں واپس مانگ رہے دیکھے نا اور ان کو کئی ایک موجزہ دکھائیں گے تو جس کو رہنا ہے وہ ہی رہے گا سیدھا ہونے کا نام نہیں لے گا آج اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں یہ تمہاری عادت بن چکی ہے پہلے سے تم کرتے آئے ہو کوئی اس میں تعجب کرنے کی بات نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے جو جو بول رہے ہو ایک ایک بات تمہاری نوٹ کی جا رہی ہے سب لکھ رہے فرشتے کیا کیا بولتے ہیں اور قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا اب جلنے کا عذاب چکھو اب چکھ لو بہت بولتے تھے نا بہت زبان چلتی تھی دنیا میں اب چکھو پھر آگے فرمایا ہر کوئی موت کا مزہ چکھنے والا ہے ہر ایک کو موت آنے والی ہے کافر ہو مسلمان ہو منافق ہو کوئی بھی ہو مشرقین ہو سب کو موت آنے والی ہے اس کو بھولے نہیں کہ موت آنے والی ہے بے شک قیامت کے دن تمہارے پورے پورے اجر دیے جائیں گے جو بھی کیے اچھا برا سب کچھ دیا جائے گا پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا دو چیزیں ہو گئی کیا آگ سے دور جنم سے دور اور جنت میں داخلہ یہ ہے کامیابی کامیابی وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال دولت ہے بچے یہی کامیابی ہے نہیں کامیابی یہ نہیں ہے بلکہ آگ سے دور جہنم سے دور اور جنت میں داخلہ یہ کامیابی ہے اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے یہ جو ہے سب کچھ دھوکے کا سامان حقیر چیزیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے دن رات البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا جان سے بھی مال سے بھی کبھی گھٹ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے مال صحت بھی کبھی اچھی ہے کبھی بری ہے آزمایا جا رہا ہے اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ایسے سنو گے آخر تک سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور تقوا اختیار کرو تو بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے کہ تم یہ بات کرو کہ تم میں صبر بھی ہو اور تقوا بھی ہو لیکن بہت مشکل ہوتا ہے ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیے تھے پرامس لیے تھے ہاں وعدے لیے تھے کہ وہ حق کو ضرور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے لوگوں کو بتائیں گے کیا صحیح کیا غلط یہ نبی ہیں اور آخری رسول جو آنے والا یہ یہ سب کو بیان کریں گے ہر چیز ابھی آج کے زمانے میں جو بھی قرآن میں آیا ہے تم بتاؤ گے اہل کتاب کو بھی کہا گیا تھا اسی طرح اور لوگوں سے نہیں چھپاؤ گے چھپا کے نہیں رکھو بتاؤ لوگوں کو کیا ہے اللہ کی کتاب میں لیکن ان اہل کتاب نے کیا کیا انہوں نے ہر عہد و پیمان کو پیٹ پیچھے ڈال دیا نہیں بتایا کسی کو رشتے داروں کو بھی نہیں اور اڑوس پڑوس کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں بتایا ٹیچے ڈال دیا اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے ان کاموں پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں دیکھیے یہ کون کرتا ہے سر چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ایک سے زیادہ سبلنگس ہوتے ایک اچھا کام کرتا ہے تو ماں باپ کچھ گفٹ لا کے دیتے ہیں تو جس نے کام نہیں بھی کیا ہوا رہتا ہے وہ کیا بولتا ہے مجھے بھی چاہیے حالانکہ اس نے کچھ کام کیا ہوا نہیں رہتا تو یہ بچے جیسی حرکتیں جو نہیں کیے اس پہ بھی ہماری تعریف کرو یہ حال ہے تو یہ خوش نہ ہو ان باتوں پہ کہ انہوں نے جو بھی کام کیے ہیں اس پہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا اس پہ بھی تعریف کرے لوگ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب درد دینے والا پھر سورہ عال عمران کا لاسٹ رکو آتا ہے رکو نمبر ٹوینٹی آیات نمبر ون ہنڈریڈ نائنٹی سے لے کے ٹو ہنڈریڈ تک لاسٹ کی دس آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو اس کے بعد یہ دس آیتیں پڑھا کرتے تھے اس میں مومنوں کے بے ساختہ دعا ہے حق کے پہچان کا ذریعہ سورس ذکر و فکر ہے ذکر و فکر سے غفلت دور ہو گیا اگر آپ نے ذکر کرنا اللہ کا شروع کر دیا ہر چیز میں دعا اور پھر جب بھی وقت فارغ وقت ملے تو بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں جو بھی یاد ہے کام کرتے اٹھتے بیٹھتے تو کیا ہوگا غفلت دور ہوگی اور حق کی پہچان کے دروازے کھل جائیں گے پہچان ہوگی کیا صحیح کیا غلط وہ بھی دروازے کھلیں گے اہل ایمان کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر سائڈس پر ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ غافل نہیں رہتے اللہ کے ذکر سے اور وہ آسمان اور زمین کی تخلیق پر بھی غور و فکر کرتے جب بھی دیکھتے ہیں ہائے کتنا بڑا آسمان اس میں پرندے کیسے چل رہے ہیں کیسے اڑ رہے ہیں کون پکڑ رہا ہے ان کو کیوں نہیں گر رہے غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب یہ سارا نظام کائنات باطل نہیں بیکار نہیں تو نے بنایا تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا کہ یہ رسوائی کا مقام ہے عذاب جہنم رسوا کرنے والا ہے اس سے بچا لے اللہ اے ہمارے رب ہم نے ایمان کی دعوت کے منادے سن لیے جو دعوت دے رہا تھا اس کی آواز کو سن لیا ہم نے سو ہم ایمان لے آئے ہماری خطائیں معاف کر دیں اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیں ہمیں کئی ایک برائیاں ہیں کچھ برائیاں تو ہم جانتے ہی نہیں لوگ بتاتے تو برا مان کے بیٹھتے ہیں اللہ ہماری تمام برائیوں کو دور کر دیں ہمارا خاتمہ نیک وکار کے ساتھ کر دیں اے ہمارے رب تو نے اپنے نبی سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا کر دے یعنی جنت کا تاکہ قیامت کے دن ہماری رسوائی نہ ہو کیونکہ جو جہنم میں جائے گا وہ رسوا ہو جائے گا ہیوملیٹ کیا جائے گا اس کو اللہ نے ان کی سن لی انہوں نے جو دعا کی وہ سن لی اللہ کا قانون ہے کہ وہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا جو بھی عمل کرے گا اللہ اس کی قدر کرتا ہے بس جو لوگ اللہ کے راہ میں مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں جو بھی ان کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ یقین رکھے کہ ان کے اعمال کے پھل ان قریب حاصل ہوں گے ان کو پھل ملے گا بھلے ان کو کوئی انکریج کرے نہ کرے کچھ بھی ہو اپنا کام کرتے جائیں اللہ کے یہاں پھل ملے گا یہاں کوئی نہیں دے گا یاد رکھے یہاں کوئی نہیں دیتا اپنا نہیں دیتا لوگوں کا کیا اور ہم ان لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہم فور سیک آف اللہ کر رہے اللہ کے خاطر کر رہے ہیں آیت 196 سے 200 میں یہی رکو کے اندر سورت کا جو خاتمہ ہے جس پر بیان ہو رہا ہے اس میں سورت کے تمام بیانات کا خلاصہ ہے اس کے اندر ان آیات میں پہلا کیا ہے کہ حق کے دشمن قرآن کی دعوت کے خلاف کتنی ہی کوششیں کرے کتنا کوشش کریں گے کر لیں اور بظاہر کتنے ہی وہ کامیاب بھی نظر آئیں گے لیکن بالآخر ہونا یہ ہے کہ اسلام غالب ہوگا اسلام پھیل گیا نا پھر پھر سیکنڈ چیز دوسری چیز اہل کتاب کی جو جماعتیں اسلام کا مقابلہ کر رہی ہیں ان سب کے لیے بلاخر نامرادی ہے اور تباہی ہے آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہے نا ان کا البتہ جو لوگ سچائی کی رائے اختیار کر لیں گے ان کے لیے کوئی کھٹکا نہیں وہ اگر اسلام قبول کرتے ہیں اور صحیح میں اسلام قبول کرنے کے بعد ویسے ہی کرتے جسے اسلام نے سکھایا ہے تو ان کے لیے کوئی کھٹکا نہیں وہ نیک کاموں کا اجر ضرور پائیں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مہمانی ہوں گی اور جس کے اللہ مہمانی کرے اس کے بعد ہی کیا ہے پھر تیسری چیز اہل ایمان کے دستور عمل کا خلاصہ ہے یہ کہ وہ انفرادی طور پر یعنی انڈیویجولی ثابت قدم رہیں انڈیویجولی بھی رہے اور ساتھ ساتھ اجتماعی اعتبار سے بھی دونوں طرح سے اور اجتماعی اعتبار سے کیا صبر کا دامن تھامے رکھیں صبر کریں اب یہاں پر لاسٹ لاسٹ میں جو آیا ہے نا وہ کی آف سکسیس کنجیاں سکسیس کی کامیابی کی کنجیاں بتائی ہوئی ٹو ہنڈریڈ آیت میں اللہ نے کامیابی کے پانچ صفات پانچ اصول بیان کیے پہلا اصول کیا ہے کامیاب کب ہوں گے پہلی بات اے ایمان والوں کہا یعنی ایمان کمپلسری ہے کتنا بھی اچھا کام کرو لیکن ایمان نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں تو پہلی بات ایمان سیکنڈ چیز صبر کرو صبر تیسری چیز آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کچھ ہوتا ہے ایک کال کرتی ہے دوسری کو ہائے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا وہ بھی اور اس کو چڑھا بڑا بڑا چڑھا کے کیا کیا اور بولتے رہتی ہیں صبر وہیں ختم ہو جاتا ہے تو آپس میں بھی صبر کی تلقین کرو کچھ ہو گیا اس کو صبر دیں صبر کی تلقین کرو اور اس کو بڑھاؤ نہیں اس کے اندر تکلیفوں میں پھر چوتھی چیز ہمیشہ حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو حالات کیسے بھی آئیں گے آزمائش آئیں گی اس سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی تیار ہو کچھ بھی ہو میں ان حالات سے نپٹوں گی پھر پانچویں چیز کامیابی کی اللہ کا تقوا اختیار کرو متقی بن جاؤ تقوی اختیار کرو تو یہ پانچ کی آف سکسیز یہ کیز آف سکسیز ہے کنجیا ہے کامیابی کی الحمد للہ یہاں پر ہماری سورہ عال عمران کمپلیٹ ہو گئی الحمد للہ رب العالمین پھر سورہ النساء یہ چوتھی سورہ آتی ہے اس میں چوبیس رکو ہے ٹوینٹی فور رکو اور مدنی صورت ہے اور اس میں ون سیونٹی سکس آیات آتے ہیں انسا کا مطلب کیا ہے عورتیں یہ عبرتن کی جمع ہے ایک عورت کو امرا بولتے ہیں ایک سے زیادہ عورت ہو تو کیا کہتے انسا تو عورتوں کے نام سے یہ صورت ہے لیکن مردوں کے نام سے کوئی بھی صورت نہیں ہے یاد رکھیں تو عورتوں کو خوشی ہونا چاہیے یا عورتوں کی فضیلت کے طور پر ایک دلیل بھی آپ پیش کر سکتے دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا عورتوں کو کوئی فضیلت نہیں ہے دیکھیے ان کے نام سے انسا کے نام سے ایک سورہ ہے صورت کے نام سے ہی ظاہر ہے یعنی نسا سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں زیادہ تر حصہ عورتوں کے مسائل پہ مشتمل ہے عورتوں کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے بھی کئی مضامین آئے ہوئے ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے خصوصاً جنگ کے متعلق بھی آئے گا اور اس کے جنگ کے متعلق ہی کچھ احکام بھی آئیں گے وغیرہ وغیرہ آیت ون میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس نے جوڑوں کو بھی پیدا کیا ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہیں یہ جو میں نے آیت پڑھی وہ آپ نے سنے ہی ہوں گے کہ جمعہ کے جو خطبے ہوتے ہیں تو خطیب یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں پہلی جو آیت ہے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹین تک سوریہ جس میں نکاح کے بارے میں آتا ہے اور یتیموں کے مال کے بارے میں اور ساتھ ساتھ وراثت کی تقسیم کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اللہ کا ارشاد آئے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے سب کو ایک ہی جان سے یعنی ماں اور باپ سے پیدا کیا سب آدم اور ہوا کی اولاد ہے نا ہم سب اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی اور ہوا علیہ السلام کی تمہیں قرابت داری اور رشتہ داری کا احترام قائم رکھنا چاہیے اس کا احترام کرو قرابت داری کا بھی رشتہ داریوں کا بھی یتیموں کے حقوق ادا کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے جو کمزور طبقے فار ایگزامپل یتیم اور جو عورتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس صورت میں بہت ساری چیزیں ملیں گی طاقتور سرپرست اپنے رشتہ دار یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی تدبیر ہرگز نہ کرے کہ وہ بڑے ہو جائے گے اس سے پہلے ہی ان کا مال ختم کیا جائے اس طرح نہ کرے پھر آگے فرمایا انصاف پر قائم رہ سکتے ہو تو چار عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو انہیں چاروں عورتوں کو پھر سیم حقوق دینے ہوں گے ویسے ہی حقوق جو پہلی کو دے رہے وہی دوسری کو اور تیسری اور چوتھی تو ہی تم چار شادیاں کر سکتے ہو اور اس کی کئی ایک آپ کو حدیثیں بھی ملے گی اور پھر یہ ہے کہ کسی ایک کی طرف مائل ہونا اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آدھے دھڑ کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے چاروں کے ساتھ چاروں کا حق ادا کرنا ہے اگر کر سکتے ہو تو ہی چار شادیاں کرو اگر انصاف کرنے کی ہمت نہ ہو تو ایک ہی نکاح کرو ایک ہی نکاح کافی ہے ایک کو سنبھال نہیں سکتے تو دوسری نہیں کرو تیسری اور چوتھی نہیں کرو اگر ایک کو نہیں سنبھال سکتے اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک ہی بیوی ہو تو پھر اس کے ساتھ انصاف نہیں کرو یہ نہیں کہا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے یاد رکھے اب کوئی یہ کہنا شروع نہیں کرے جب چار ہو تو ہی انصاف کرو اور پھر ایک ہو تو اس کے ساتھ انصاف نہ کرو یہ بات نہیں ہے بلکہ اگر ایک بھی بیوی ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو اس کا بھی خیال رکھو اس کے سارے حقوق بھی ادا کرو شریعت نے اس کی جو ذمہ داری بتائی ہے اسے ادا کرو ایسا نہیں ہے کہ اس کو لٹکا کے رکھا جائے یا پھر اس کے کوئی بھی حقوق نہ دیے جائے نہ خرچہ پانی دیا جائے کچھ نہ دیا جائے یہ نہیں ہے ورنہ تم گنہ گار ہو گیا اگر ایسا کرو گے اس کے حق ادا نہیں کرو گے تو پھر گنہ گار ہو گے عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ دیں تو دوسری بات ہے ابھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکا بہت زیادہ غریب ہوتا ہے کچھ دینے ہی نہیں تو پھر وہ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے بس آپ چاہیے مطلب میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو پھر کوئی بات نہیں اگر وہ چھوڑ رہی ہے اپنا مہر تو کوئی بات نہیں لیکن وہ خود چھوڑنا چاہیے اس پہ زبردستی نہ کی جائے وارث مال کو نادان یتیموں کے ہاتھوں نہ دے اب کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہوتے ہیں باپ فوت ہو جاتا ہے اب پراپرٹی آئی چاچا کے ہاتھ میں اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے حوالے کر دے کہ ہم پہ گناہ ہو جائے گی اگر ان کے مال و دولت ہمارے پاس رکھیں گے پتہ نہیں کہیں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو چلے ان کے بچپن میں ان کو دے دے پھر اس کی کیا حالت کر دیتے ہیں ہاں بچے کیونکہ اتنے نادان ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں رہتا ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے اور کہاں نہیں تو ایسے بچوں کو جو یتیم ہیں نادان ہیں ان کے ہاتھوں ان کے مال نہ دیے جائے یتیم جب سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دے اب سمجھ بوجھ کے لیے وہ کچھ دینا ہوگا ان کو کچھ کہنا ہوگا یہ پیسے لو اس کا دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے یوز کرتے پھر سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو کہ اچھا یہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے پیسے کی ویلیو بھی پتہ چل گئی اور کس طرح یوز کیا جاتا ہے تو پھر ان کے سپرد کر دو کوئی سرپرست یتیم کے بڑے ہو جانے کے اندیشے سے اس کا مال اور اس کی جو جائیداد ہے اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ٹھکانے لگا دینے کی کوشش نہ کرے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے نہ مال مانگیں گے تو پہلے ہی چلو ہم اس کو یوز ہی کر دیتے ہیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرو اللہ کے پاس پکڑو گی تمہاری پھر آگے وراثت میں مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر کر دیے گئے یہ بتایا ہوا ہے وراثت کی تقسیم کے وقت اگر غیر حصے دار مسکین یا پھر یتیم وغیرہ آ جائیں تو وارث باہمی مشورے سے ان کو جو بھی اپنا مال ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دیں اب کیا ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر وراثت کی ابھی تقسیم ہو رہی ہے کوئی فوت ہو گیا تو ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کیسے کر رہے ہیں تو کچھ مسکین آ جاتے ہیں اور یتیم بھی وہاں پر اگر موجود ہے تو کیا کریں پہلے آپس میں وارث لوگ جو ہے وہ مشورہ کرے کہ چلے ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہماری جو وراثت میں جو آ گیا ہے مال اس میں سے کچھ گفٹ دے دیتے ہیں تو یہ مشورے سے کیا جا سکتا ہے ورنہ ایک کہے نہیں ہمیں نہیں دینا دوسرا کہے کہ ہمیں دینا ہے تو وہ نہیں ہوگا سب مشورہ کرے اور پھر ان کو کچھ نہ کچھ دے دے اپنے ہی وراثت کے حصے میں سے کچھ گفٹ دے دے یتیموں کا حق مارنے والے ڈرے کہ ان کے بھی بچے یتیم ہو سکتے تھے یعنی اگر وہ مر جاتے تو ان کے بھی بچے یتیم ہو سکتے تھے نا تب وہ کیا چاہتے تھے کہ ان کا مال ہڑپ کیا جائے نہیں نہ چاہتے تھے پھر کیوں دوسروں کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہو جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں یہ یاد رکھے یہ جو کھا رہے ہو ناجائز کھا رہے ہیں ناجائز طریقے سے کھا رہے ہو یہ بھی ایک ناجائز طریقے میں آتا ہے کہ یتیموں کا مال کھا لینا پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر الیون سے لے کے فورٹین تک جس میں وراثت کی تقسیم اور میراث کے احکام وغیرہ آئے ہوئے ہیں مرنے والے کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ پہلے کیا ہوگا اس کے مال میں سے اس کو جو بھی کفن دفن کا جو انتظام ہے وہ کیا جائے اسی کے پیسے سے اگر کوئی اور کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کے لیے یعنی ثواب کا بھی کام ہے نا تو اگر نہیں کوئی کر رہا ہے تو پھر جو مرنے والا ہے اس کے ہی پراپرٹی میں سے کچھ لے کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے پھر اس کے قرضے ادا کیے جائے سب سے پہلے حالانکہ قرض ادا کرنے کہا گیا ہے اس کے کسی کے اوپر قرض وغیرہ باقی ہے تو پہلے قرض ادا کرو اس لیے آپ نے کہیں کہیں پہ دیکھے ہوں گے میت گھر میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں کہ اگر یہ جو فوت ہو گئے انہوں نے کسی کا قرضہ لیا ہے تو پلیز ہمیں دلیل کے ساتھ بتائے تاکہ ہم وہ ادا کر سکیں جو بہت آنےسٹ رہتے ہیں وارث وہ بولتے ہیں سبھی نہیں کرتے ایسا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ قرضہ دیا ہوا رہتا ہے جو فوت ہو گیا اور پھر پھر وہ وہ جو وارث ہوتے ہوتے بھی بھی دینے تیار نہیں قرض کا چلے کوئی نہ کوئی ادا کر دیتا ہے یعنی وارث جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ادا کر دیتے ہیں لیکن جو وصیت ہوتی ہے اس نے کچھ وصیت کی ہوتی ہے کہ میرے ون تھرڈ میں سے اتنا مال اس کو دے اس کو دے تو وہ وصیت جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے یعنی وارث نہیں چاہتے کہ یہ وصیت پوری کی جائے اسی لیے قرآن میں پہلے وصیت کی بات کی گئی حالانکہ ترتیب ایسی ہونی چاہیے تھی جو حدیثوں سے ہمیں ملتی ہے کہ پہلے قرضے یعنی پہلے قرضہ ادا کرنا ہے قرضہ اتنا ہے کہ کچھ پیسہ باقی نہیں رہا تو پھر وسیعت نہیں پوری کی جائے گی کیونکہ وہ ختم ہو گیا قرضہ دیتے دیتے اتنا ختم ہو گیا کہ کچھ ابھی ہاتھ میں آیا ہی نہیں تو نہ ہی وہ وارثوں کو کچھ ملے گا اور نہ ہی پھر وصیت پوری کی جائے گی لیکن قرآن میں آپ دیکھیں پہلے وصیت کی بات کی گئی ہے ترتیب بدل دی گئی کیوں کیونکہ اس کی امپورٹنس دکھانے کے لیے یا اس پہ تاکید کرنے کے لیے کیونکہ وارث کیا کرتے ہیں وصیت پورا نہیں کرنا چاہتے قرض پھر بھی ادا کر دیتے اس لیے ترتیب چینج ہو گئی ہے تو کہیں کہیں پہ آپ دیکھیں گے قرآن میں کچھ کچھ ترتیبیں آپ کو الگ لگے گی جو حدیثوں میں الگ ہے وہ کیوں کیونکہ اس پہ تاکید کرنا مقصود ہے یعنی اس پہ ایمفیسائز کرنا ہے پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو وہ کل ون تھرڈ میں سے پوری کی جائے یہ پہلے ایکچولی آیا ہے بعد میں قرضے کا آیا لیکن میں اس ترتیب سے بتاؤں گی جیسے حدیث سے آیا ہے اوکے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وراثت ان اصولوں کے تحت تقسیم ہوگی ابھی وراثت کی جو تقسیم ہے وہ اللہ نے قاعدہ دیا ہے کہ ایسے ایسے تقسیم کرو تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ چلے یہ فلاں بھائی کو اتنا دے دے فلاں بہن کو اتنا دے دے اور کسی کو کچھ بھی نہ دے تمہاری مرضی نہیں چلے گی اسلامی قاعدے کے حساب سے اس طرح سے تقسیم ہوگی لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں خاص طور سے عورتیں وہ یہ کرتی ہے کہ ہمیں جو دیش ہے یعنی کنٹری کے حساب سے تقسیم چاہیے کیونکہ اس میں کیا ہے آدھا آدھا حصہ ملتا ہے نا لڑکی اور لڑکے کو تو وہ بہن جو ہوتی ہے وہ لڑائی کرنا شروع کرتی ہے کہ ہمیں اسلامی حساب سے نہیں چاہیے بلکہ ہمیں کنٹری کے حساب سے چاہیے کیونکہ ہمارے کنٹری میں ہاف ہاف ہے نا تو وہ کرنا شروع کرتی ہے لیکن یاد رکھیں اس کی سخت پکڑ ہونے والی ہے اسے تو اس کا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے یعنی جو دو بہنوں کو ملے گا وہ ایک بھائی کو ملے گا اگر میت کے وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی ملے گا ٹو تھرڈ ملے گا ایک سے زیادہ بیٹیاں تو ان بیٹیوں کو ٹو تھرڈ ملے گا اگر ایک لڑکی ہی صرف وارث ہے تو پھر آدھی پراپرٹی آدھی جائیداد اس کو ملے گی ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا کب ماں کو بھی اور باپ کو بھی ابھی دیکھیں یہاں ماں کو بھی باپ کے برابر ایسا نہیں کہ ماں کو کم اور باپ کو زیادہ بلکہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں کو بھی اتنا ہی ملے گا ون ون سکس سکس اور باپ کو بھی کب اگر بچے ہو اگر اولاد ہو تو اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ بیوی مر جائے بیوی مر گئی اب اس کی بھی کچھ پراپرٹی وہ چھوڑ کے گئی ہے اور اس کی اولاد ہو تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا یعنی اس کی خود کی وہی شوہر سے اولاد ہو یا کسی اور شوہر سے تو پھر یہ ہوگا کہ شوہر کو ون فورتھ ملے گا چوتھا حصہ اگر شوہر مر جائے اس نے کچھ پراپرٹی چھوڑی ہے تو اس کی اولاد ہو یہ بھی ہے کہ اس کی اولاد بھی ہے بھلے ہی وہی بیوی سے یا کوئی اور بیوی سے جو بھی ہے تو پھر کیا ہوگا بیوی کو آٹھواں حصہ ون بائی ایٹ حصہ ملے گا کیونکہ بچے ہیں نا سنبھالنے کے لیے ماں کو اگر شوہر کی اولاد نہ ہو اس کی اولاد کوئی نہیں ہے بچے ہی نہیں ہیں تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا ون فورتھ اور اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو پھر شوہر کو آدھا حصہ مل جائے گا اگر میت کی اولاد نہ ہو اور والدین وارث ہوں صرف والدین ہیں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا one by three one third حصہ اگر میت کی بہن بھائی ہو اس کے بہن بھی ہیں بھائی بھی ہے تو ماں کو پھر ون بائی سکس ملے گا چھٹے حصے کی وہ حقدار ہوگی کیونکہ بھائی بہن ہے نا سنبھالنے وہ جو میت کے اگر مرنے والے بے اولاد مرے یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں اور ایون اس کے ماں باپ بھی ابھی زندہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کلالا یہ اور ایک بات آئے گی کلالا بھی ہے لیکن اس کا ایک بھائی ہے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو پھر بھائی اور بہن ہر ایک کو ون بائی سکس چھٹا حصہ ملے گا ون سکس حصہ بہن کو بھی اور بھائی کو بھی اور اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو پھر کل جائیداد ٹوٹل پراپرٹی کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے ون بائی تھری اس میں شریک ہوں گے ون تھرڈ میں سبھی لوگ یہ اللہ کے حکم ہیں ان پر عمل کرنے سے جنت ملے گی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتے ہیں کہ میری جو پراپرٹی ہے اس میں سے میری بڑے بچے کو یا سب سے چھوٹے بچے کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا ہے سب سے چھوٹے بچے کو زیادہ دیا جائے بڑے بچے کو کم دیا جائے وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے اسی حساب سے کیا جائے گا تو یاد رکھے جو بھی ایک غلطی کرتا ہے ابھی زندگی پر وہ بہت بہت نیکیاں کر رہا تھا لیکن مرنے سے پہلے ایک صرف غلطی کیا اس نے یہ کیا کہ وسیعت غلط کی وراثت کی تقسیم میں سوچے کہ اتنے سارے اس کے بچے تھے لیکن ایک بچے یا ایک بچے کے نام پر پوری پراپرٹی کر دی تو اس کو عذاب ہوتے رہے گا قبر میں یاد رکھے ایک غلطی دن آپ نے دن رات محنت کی اللہ کی عبادت کرنے میں بہت محنت کی بہت آپ نے عبادت کی نیکیا ہی نیکیا کی صرف ایک غلطی کی بڑھنے سے پہلے اس کے لیے عذاب ہوگا اس لیے ڈرو ایسی غلط وصیت نہ کرو ان کی نافرمانی سے دو زک کا رسوا کن عذاب ہوگا رسوا ہو جائیں گے یہ لوگ پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر ففٹین سے لے کے ٹوینٹی ٹو تک جس میں بدکاروں کی سزا توبہ کے بارے میں ہے اور طلاق کے کچھ احکام آئے ہوئے ہیں کوئی عورت بدکاری کرے تو اس پر ہر چار آدمی کی گواہی اور آخری فیصلہ آنے تک گھروں میں بند رکھو یعنی چار آدمی گواہ ہونے چاہے کہ ہم نے خود آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو زنا کرتے ہوئے باقاعدہ دیکھا ہوا ہو اور اس کو کیا کرے چار آدمیوں کی گواہی اور آخری فیصلہ آنے تک گھروں میں اس کو بند کر کے رکھو اس کو باہر جانے نہیں دو نہیں تو پھر سے زنا کرے گی لیکن یہ جو حکم تھا یہ بہت سارے علماء کہتے منسوخ ہو گیا کس سے سورہ نور آیا نمبر ٹو جب آ گئی اس میں جو حکم آیا اس کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا اب یہاں جو بتایا ہوا ہے کہ آخری فیصلہ آنے تک یہ سزا دو تو اسی سے علماء کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے تھا جب سورہ نور نازل نہیں ہوئی تھی کیونکہ قرآن سب کے لیے ہے نا پہلے لوگوں کے لیے بھی ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا ان کے لیے بھی اور آخرت تک کے لیے بھی ہے تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ ان کو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو آدمیوں کو نہیں رکھنے کہا گیا کیونکہ پھر گھر کا خرچہ پانی کیسا چلے گا تو بعد میں لیکن یہ جب سوریا نور آیت آئی نمبر ٹو تو اس میں بتایا گیا جو حدیث اور ہم قرآن کی آیت لے کے پھر اس کا کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ کنوارے اگر زانی ہیں یعنی جس کی شادی نہیں ہوئی لڑکا یا لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہو سکتا ہے لڑکی کی شادی ہوئی ہو لیکن لڑکے کی نہیں تو ابھی لڑکی کی شادی ہوئی تو اس کے لیے نہیں لڑکا جو کنوارا ہے اس کے لیے کیا آئے گا سو کوڑے مارے جائے گے بھلے ہی وہ کنوارا لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کو سو کوڑے مارے جائے گے اور ایک سال جلا وطنی کی جائے گی اس کو کنٹری سے باہر کیا جائے گا اور اگر شادی شدہ زانی ہو لڑکا ہو یا لڑکی یا دونوں بھی ہو شادی شدہ انہوں نے زنا کیا ہے تو دونوں کو بھی رجم کیا جائے گا دونوں کو پتھر سے ایسا مارا جائے گا کہ وہ ختم ہو جائے اس دنیا سے ہی چلے جائے تو اس طرح سے ان کو سزا دی جائے گی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہارش پنشمنٹ ہے کیے بھی ویسے ہارش پنشمنٹ شادی شدہ تھے ہسبینڈ تھا تمہارے پاس یا بیوی تھی ہاں تو اس سے اپنی شہوانی خواہشات پوری کرتے کیوں حرام میں پڑ گئے تھے اور ویسے بھی جو نصب ہوتا ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے پھر وراثت کی تقسیم ایسے کئی کیسز ہوئے ایک عورت نے کسی عالم کو فون کی کہنے لگی کہ میرا ایک جو بچہ ہے وہ زنا سے پیدا ہوا لیکن میرا جو ہسبینڈ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے اور اس کو پیار بھی کرتا ہے اسی طرح کرتا ہے جیسے اپنے دوسرے بچوں کو اسے پتہ بھی نہیں کہ یہ زنا کا بچہ ہے وہ میرا بوائے فرینڈ آ گیا اور پھر اس کے ساتھ میری کچھ ہو گئی اور میں پریگننٹ ہو گئی تو اب یہ پوچھ رہے کہ اب وراثت آگے جو آئے گی اس کا کیا تو یہ سارے مسئلے مسائل تم نے ہی تو کھڑے کیے تو یہ ساری جو زنا کے کام ہوتے ہیں آگے کتنے نقصانات ہوتے وراثت کی تقسیم کے اور پھر بعد میں کہیں ایک وہ جہنم میں تو عذاب ملے گا وہ ملے گا اب کسی کو پتا نہیں ہے عورت نے کیسے وہ بچہ جنی ہے شور کو بھی نہیں پتا تو حرام چیزیں ان سے دور رہو زنا کاری سے اور پہلی بات زنا کاری کے قریب بھی نہ جاؤ یہ جو میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ ہاتھ بھی نہیں ملاؤ نا محرم کو یہ بھی زنا کے قریب ہی جانا ہے نا ہاتھ ملاتے پھر آہستہ آہستہ قریب جاتے مذاق مستی کرنا شروع کرتے یہ کیا ہے زنا کے قریب ہی تو جانا ہے تو یہ سارے حرام چیزیں ایسے جو گناہ ہوتے اس پہ ہارڈ سی پنشمنٹ ہونی چاہیے مجرموں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ وہ اصلاح پر مجبور ہو جائیں اصلاح کرنے پر مجبور ہو جائے ایسا رویہ اختیار کرو اگر کوئی دیکھے اور یہ جو رجم کی سزا ہوتی ہے نا وہ سب کو جمع کیا جاتا ہے اور سب کے سامنے ان کو رجم کیا جاتا ہے عورت کو باقاعدہ پورا کورڈ کر کے اس کے میں نے ایک بار دیکھی تھی کہ پورا اس کو بند کر دیا گیا تھا اوپر سے گارڈ باندھ دی گئی تھی وہ جو پہن تھی ابایا وغیرہ تو اس کے بعد اس کو پتھر مار کے ختم کیا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اتنے سنگین جرم نہ کریں توبہ ان کی قبول ہے جن سے نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام ہو گیا ہو تو ان کی توبہ قبول ہے بار بار گناہ کر کے پھر توبہ توبہ کرے تو ان کی توبہ قبول نہیں پھر انہوں نے جلدی توبہ کر لی جب بھی انہوں نے گناہ ہو گیا کیا نہیں خود جان بوجھ کے نہیں کیا ہو گیا تو انہوں نے توبہ کر لیا ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہے جو لوگ توبہ کرنے کے لیے موت کی گھڑی کا انتظار کر رہے وہ سوچ رہے کہ چلے جب بوڑھے ہوں گے تو پھر یہ ذنا کاری چھوڑ دیں گے یا کوئی اور گناہ چھوڑ دیں گے انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت کی توبہ بے معنی ہے کوئی معنی نہیں تمہیں کیا پتا کہ اس سے پہلے ہی فرشتہ آ جائے اور روح نکالنا شروع کر دے اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر کی حالت مر جائے کافر ہی ہو کے مر جائے توبہ ہی نہیں کی جیسے نزا کی حالت ہوتی ہے فرشتے روح قبض کر رہے اور وہ کہہ رہے کہ اللہ مجھے معاف کر میں ابھی توبہ کرتا ہوں نہیں یہ فرون کی مثال آپ یاد رکھیں عورتوں کے زبردستی وارث بنو یوم جاہلیت میں زبردستی وارث بنا جاتا تھا تھا ایون سسر جو ہوتا وہ بہو کو اپنی بیوی بنا دیتا تھا جیسے ہی بیٹا مر گیا اور پھر اس کے جو دیور ہوتے وہ زبردستی اس سے شادی کر لیتے تھے تاکہ وہ پراپرٹی ہمارے پاس رہے تو ایسی زبردستی نہ کرو اور انہیں تنگ کر کے ان کے مہر اڑانے کی کوشش بھی نہ کرو وہاں وہ صاف طور پر سری طور پر بچلن ہو تو کوئی اور بات ہے ناجائز طریقے اختیار کر کے مہر وصول کرنا ظلم ہے کسی نہ کسی طرح چلے ہم اس کا مہر وصول کر لیتے ہیں جو دیا ہے وہ واپس لیتے ہیں خواہ تم مہر میں ڈھیر سارا مال دے چکے ہو اب وہ واپس لینا ہے اس لیے اس کے پر کبھی کبھی جھوٹا الزام زنا وغیرہ کا الزام لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو گھر سے نکال دیں اور دوسری کو لے کے آئے اور یہ جو میں نے مہر دیا وہ دوسری کو دے دے تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہے جتنا بھی تم نے مہر دیا واپس نہیں لے سکتے دور جاہلیت میں پہلے کیا ہوتا تھا سوتیلی جو ماں ہوتی تھی نا اس سے بھی لوگ شادی کر لیتے تھے سوتیلی ماں سے حرام ہے یہ وہ بھی ماں کے برابر ہے تو اس سے شادی کرتے تھے اس لیے اس میں آگے فرمایا گیا کہ اپنے باپوں کی بیویاں یعنی تمہاری جو سوتیلی ماں ہیں اس سے نکاح کرنا بہت بڑی بے حیائی ہے بے حیائی کا بے شرمی کا کام ہے پھر آگے رکو نمبر فور ہے اور اس جز کا چوتھے جز کا یہ لاسٹ رکو آتا ہے آیت نمبر ٹوینٹی تھری سے لے کے ٹوینٹی فائیو تک لیکن کچھ آیتیں ہم پانچویں پارے میں دیکھیں گے کیونکہ اس کا کنٹینیوشن وہاں پر آئے گا آدھی بات یہاں کی گئی اور آدھی بات وہاں پر آئے گی پانچویں پارے میں اس رکو میں محرمات کا بیان ہے کہ کون حرام ہے جس سے نکاح نہیں کر سکتے اور نکاح کے بارے میں بھی آیا ہے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ کون ہیں تمہاری اپنی مائیں بیٹیاں بہنیں پھپیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں دودھ پلانے والی مائیں دودھ شریک بہنیں بیویوں کی مائیں یعنی سانس تمہاری بیویوں کی لڑکیاں پہلے سے اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہوئیں اور بیویوں کی بہنیں یعنی اگر بیوی زندہ ہے تو پھر دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اچھا یہ جو محرمات ہے میں ایک ساتھ آپ کو لے کے جو ففتھ پارے میں بھی ہے نا تو وہ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ ایک کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ محرمات کون ہیں جن سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے پہلی بات سات نصبی عورتیں حرام ہیں یعنی نصب سے رشتے میں خون کا رشتہ ہے تمہارا وہ سات کون ہیں پہلی بات تو ماں ہے پھر بیٹی ہے پھر بہن ہے پھر پھوپھی پھر خالہ پھر بھتیجی اور بھانجی یہ کیا ہے نصبی رشتے سات نصبی رشتے پھر دوسری طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہیں جو دوسری طرح کی عورتیں وہ سات عورتیں ہیں وہ بھی سیم آئے گی لیکن وہ کیا ہے ردات سے ردات سے نے کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا وہ اس کی ماں نہیں تھی لیکن رضائی ماں ہے تو سیم جیسے وہ نسبی میں نے ابھی مینشن کی کہ سات نسبی رشتے حرام ہیں تو رضات کی وجہ سے یہاں پر بھی سیم وہی حرام ہو جائے گی اوکے سیم ویسے ہی پھر تھرڈ طرح کے رشتے ہیں وہ ہے چار عورتیں جو مساحرت سے یعنی سسرالی رشتے وہ حرام ہیں وہ کون ہے ساس ساس سے شادی نہیں ہو سکتی اور بہو سے بھی نہیں ہو سکتی تھرڈ دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے اور پھر فورتھ کون ہے ربیبا ربیبہ کس کو کہتے ہیں کہ بیوی کے پہلے شوہر سے جو بیٹی ہوگی یعنی بیوی ہے اس کے پہلے شوہر سے یا جو بھی اس کی بیٹیاں جو ہے پہلے شوہر سے اس سے اس مرد کی شادی نہیں ہو سکتی اگر وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کی بیٹی سے تو پھر کیا کرے وہ عورت سے شادی نہیں کرے یعنی جس کو وہ بیوی بنانے والا تھا اس کو اس سے شادی نہیں کر سکتا ڈائریکٹ اس کی بیٹی سے کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں پھر فورتھ طرح کے جو لوگ ہیں وہ حدیث سے ہمیں ملتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ بیوی اگر زندہ ہے تو پھر بیوی کی جو خالہ ہیں اس سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا پھر اگر بیوی کی پھوپھی ہے تو پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح یہی آتا ہے مطلب پھوپھی خالہ اس کی یعنی بیوی کی خالہ پھوپھی بھتیجی اور بھانجی اس سے شادی نہیں کی جا سکتی اگر بیوی زندہ ہے تو اوکے okay? اور پھر ففتھ طرح کے جو عورتیں ہیں وہ یہ ہیں جو ففتھ پارے میں ہمیں ملے گے وہ ہے شادی شدہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں اب ہے یعنی جو شادی شدہ ہیں ان کے شوہر بھی زندہ ہیں تو یہ عورتیں بھی حرام ہوگی ان سے شادی نہیں کی جا سکتی انلیس انٹل اگر وہ طلاق نہ دے دیں یعنی طلاق ہوئی ہیں تو الگ بات ہے لیکن جو شادی شدہ ہیں ان کے شوہر زندہ ہے وہ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں پھر شادی نہیں ہوگی تو یہ پانچ طرح کے لوگ جو پانچ طرح کی عورتیں ہیں ان سے شادی کرنا آرام میں آئے گا تو الحمد للہ رب العالمین ہمارا چوتھا پارہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا فورتھ جز الحمد للہ